فضیلت کا تذکرہ ہوتا ہے قرآن کا مقام بتایا جاتا ہے قرآن کی اہمیت بتائی جاتی ہے اور اس کا سچا ہونا اور اللہ کا کلام ہونا بیان کیا جاتا ہے چنانچہ یہ اس صورت میں بھی ہوگا ترتیب یوں ہے سب سے پہلے چند آیتیں تمہیدی ہیں اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے مقابلے میں فرعون کا تذکرہ مگر بہت ہی اختصار کے ساتھ اور یہی وہ صورت ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ فرعونی بھی دل سے ایمان لا چکے تھے یعنی یہ مانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام پروردگار کے پیمبر ہیں سچا پیغام لے کر آئے ہیں لیکن دشمنی اور ضد کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا فرعون ایک جابر بادشاہ تھا جب بھی اس کے نام آتا ہے تو دن دولت کی گرج سنائی دیتی ہے اور آدمی کو فوراً یہ احساس ہوتا ہے کہ اصل میں مال ہی انسان کے لیے گمراہی کا ذریعہ بنتا ہے اور جب بھی انسانوں کو دولت ملی حکومت ملی طاقت ملی وہ گمراہ ہوئے دوسرے رکو میں ہی حضرت داود علیہ السلام پھر ان کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام کا تذکرہ کر کے یہ بتایا جائے گا کہ ایسا نہیں ہے دولت و طاقت گمراہی کا ذریعہ تب بنتی ہے جب انسان علم نبوت سے محروم ہوتا ہے اور جب اس کے ساتھ علم نبوت ہو تو وہ سب اللہ کے دین کے لیے استعمال ہوتا ہے چنانچہ اسی زمن میں ایک عورت کا تذکرہ کیا جائے گا کہ اس کو دنیا کی چند نیامتیں مل گئی تھی تو وہ گمراہ ہو گئی لیکن پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب اس نے دیکھا پروردگار کی دی ہوئی اتنی بڑی طاقت ہے تو اس کے دماغ کی بھی کھڑکیاں کھلیں کہ میرے پاس تو اتنا کچھ ہے ہی نہیں اور میں خامخواہ گمراہ ہو گئی اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی نافرمان قوم سمود کا تذکرہ ہے اور مختصر طور پر یہ بتایا جائے گا کہ باطل کتنے منصوبے بنائے کتنے تدبیریں کرے لیکن آخر اس کو شکست کھانا ہے اور پھر پروردگار کی توحید کے زبردست دلائل اور انہی سے پوچھا گیا انہی سے سوال کیا گیا تم ہی بتاؤ تم ہی جواب دو اور پھر آخری رکو میں آخرت کی کچھ نشانیاں بیان آخر سے پہلے رکو میں آخرت کی کچھ نشانیاں بیان کر کے احساس دلایا گیا کہ توحید کی قیمت کا انسان کو وہاں اندازہ ہوگا اور بالکل آخری رقو کے اندر پھر قرآن کریم کی صداقت کی طرف اشارہ ہے سورت کو مکمل کیا جا رہا ہے اس کا نچوڑ پیش کیا جائے گا اور قرآن کی فضیلت بھی بتائی جائے گی یہ کس مرتبے کی کتاب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حروف مقطعات اگر یہ پروردگار کے صفاتی نام ہیں تو آپ طاہر طیب سمیع ایسے صفاتی نام نکال سکتے ہیں اور یہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کی بنیاد پر کہ آپ نے فرمایا ہا میم یا ہا میم سین یا ہا میم سین قاف ان سرنا اس وجہ سے سمجھا گیا کہ یہ پروردگار کے صفاتی نام ہے دل کا یا تو قرآن و کتاب مبین یہ بار بار پڑھی جانے والی و کتاب مبین اور واضح کتاب کی آیتیں ہیں یہ قرآن کی آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جانے والی ہیں وہ کتاب مبین اور واضح کتاب کی آیتیں ہیں ادم و بشرارمین یہ ہدایت ہیں وہ بشرا اور خوشخبری دینے والی ہیں للمؤمنین ایمان والوں کو یہ کتاب ہدایت دینے والی اور خوشخبری دینے والی ہے ایمان والوں کو سب کے لیے ہدایت ہے سب کے لیے خوشخبری ہے یہ مضمون یہاں سمجھ لیجئے ہر جگہ انشاءاللہ اللہ سمجھ میں آ جائے گا پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ ایمان والوں کے لیے رحمت ہے ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے ہدایت تو سب کے لیے ہے مگر اس کی ہدایت سے فائدہ صرف ایمان والے اٹھاتے ہیں اس کی رحمت سے فائدہ صرف ایمان والے اٹھاتے ہیں اس لیے کہا جاتا ہے ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے ایک اور بات اس انداز میں زبردست مبالغہ ہے یہ تو ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ یہ ہدایت دینے والی ہے اور خوشخبری دینے والی ہے ایمان والوں کو ورنہ عربی الفاظ ہیں یہ نری ہدایت ہے یعنی ہدایت کرنا ہے اور خوشخبری دینا ہے ہدایت کرنا اور خوشخبری دینا وہ تو ایک چیز ہوتی ہے ہدایت دینے والی خوشخبری دینے والی جب یہ انداز عربی میں اختیار کیا جاتا ہے ایک آدمی کو یہ کہا جائے کہ یہ بڑا انصاف پسند انسان ہے اس کے بجائے اس کو وہ یوں کہتے ہیں کہ یہ میرا انصاف ہے اس میں بہت مبالغہ ہوتا ہے کہ یہ تو انصاف کی بوری ہے ہدن یہ میری ہدایت ہے وہ شراب اور میری خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے ایمان والے کون ہیں ان کا تعارف یقیمون یقین جو نماز قائم کرتے ہیں یہ ذکر قرآن پاک نے ایمان کے ساتھ ہمیشہ فرمایا جب بھی عقیدے کی بحث مکمل ہوتی ہے اقامت سلاد کا تذکرہ ایتاء زکاط کا تذکرہ آتا ہے معلوم ہوتا ہے ایمان قبول کرنے کے بعد جو چیز علامتی طور پر ایمان والے کے لیے اس کے مسلمان ہونے کی نشانی ہے وہ اقامت سلاق و طرح زکوٰۃ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایمان قبول کرنے والوں کو سب سے پہلے نماز کا عملی دنیا میں کرنا کیا ہے نماز ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ بالآخرات اور وہ آخرت اور وہ آخرت وہ وہی یقین کرتے ہیں تاکید ہے مطلب وہ آخرت ہی پر یقین کرتے ہیں جو کچھ کام کرتے ہیں وہ صرف آخرت ہی کے لیے کرتے ہیں تو کچھ لوگ ہیں جو دنیا کے لیے بھی کرتے ہیں فرمایا ہاں بالکل تبھی تو بتایا گیا ان انآراں بے شک وہ لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے ہیں جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے زینا لهم فہم یا مغون ہم نے خوبصورت بنایا ان کے لیے ان کے اعمال کو تو وہ بھٹک رہے ہیں جو برے اعمال وہ کرتے ہیں وہی خوبصورت بنا دیے گئے اور انہی پر وہ اترانے لگ گئے کہ بہت اچھا یہ مضمون بھی آج یہاں سمجھ لیجئے پروردگار جگہ جگہ کہتا ہے کہ شیطان نے انسان کے گندے کام خوبصورت بنا کر اس کو دکھائے نفس نے اس کے گندے کام اس کو خوبصورت بنا کر دکھائے وہ ان کو اچھا سمجھتا ہے اسی لیے بھٹک رہا ہے کبھی کبھی فرمردگار فرماتا ہے کہ ہم نے اچھے کر کے دکھائے ہم نے خوبصورت بنا کر دکھائے ہم نے تو پروردگار ہی نہیں جب کر دیا تو پھر ایسا کیوں ہے دو جواب ہیں اس کے ایک جواب وہی جو آپ ختم اللہ علاقہ قلوبی میں پڑھ چکے پروردگار کب مزین کرتا ہے گندے کاموں کو جب انسان نہیں باز آتا ہے اور پھر گمراہ ہوتے ہوتے اس آخری موڑ پر پہنچ جاتا ہے جہاں واپسی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں پھر گویا کہہ دیا جاتا ہے مر جو کرتا ہے وہی کر اور اس کے کانوں پر مور اس کی آنکھوں پر مور اس کے دل پر مور یہ وہ موقع ہے دوسرے خالق ہر چیز کا مالک خالق اللہ ہے پیدا کرنے والا اللہ ہے تو یہ شیطان کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور اعمال کی بدصورتی کو خوبصورتی بنانے کی طاقت بھی اس مالک نے اس کو دی تو خلق کے اعتبار سے نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے زینا لہم ہم نے خوبصورت بنا دیا ان کے لیے ان کے اعمال کو فہم یعمہون تو وہ بھٹک رہے ہیں امیہ یعمہون بھٹکنا تامک توئیاں مارنا لہم سوء العذاب وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الخترون یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب کی برائی ہے عذاب کی برائی بدترین عذاب ہے اضافت صفت الموصوف بدترین عذاب ہے ان لوگوں کے لیے وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الخترون اور وہی لوگ تو اور وہ آخرت ہی میں تو ہم الاخترون وہی نقصان اٹھانے والے ہوں گے دو تاکیدیں ایک یہ کہ وہ آخرت میں نقصان اٹھائیں گے دنیا میں تو مزے مار رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ آخرت میں وہی نقصان اٹھائیں گے دو تاکیدیں پہلی ہوئی ہم فی الآخرہ دوسری ہم وَإِنَّكَ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ یہ مضمون یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں کتاب کیا کہہ رہی ہے یہاں تک پانچ آیتوں میں بتایا کہ کتاب یہ کہہ رہی ہے اور یہ وہ باتیں ہیں جو انسان اپنے دماغ سے نہیں کہہ سکتا ہے اس کا مطلب اس کا نتیجہ نکلا وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ اور بے شک آپ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ آپ کو دیا جا رہا ہے قرآن مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ زبردست جاننے والے حکمت والے کی جانب سے اس قرآن کریم کے اندر حکمت ہی حکمت ہے علم ہی علم ہے اس لیے کہ کتاب جس طرح جیسے انسان کی ہوتی ہے جیسی ہستی کی ہوتی ہے ویسے اس کے اندر علوم و معارف ہوتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے یہ پہلی کتاب نہیں اس سے پہلے بھی کتابیں آئی ہیں چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زبردست کتاب تورات نازل ہو چکی ہے اس لیے تھوڑا سا تذکرہ حضرت موسیٰ اور تورات ہے اذ قال موسالیہ یاد کرو جب موسیٰ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا اہلیہ سے کہا تھا انی نارا بے شک میں نے دیکھا ہے آگ کو محسوس کیا میں نے آگ کو ساتیکم کمبنہ بخبر لاؤں گا میں تمہارے پاس اس میں سے کوئی خبر اواتیکم کم قبس قبص یا لاؤں گا میں تمہارے پاس کوئی انگارہ قبس چمکتا ہوا جلتا ہوا کوئی انگارہ لے کر آؤں گا لعلکم تختلون تاکہ تم سیکھ سکو یہ میں عرض کر چکا کہ کبھی کہیں سے واقعہ شروع ہوتا ہے کبھی کہیں سے یہ شروع ہو گیا جب واپس آ رہے ہیں مدین سے اور دور پہاڑ کے پاس پہنچ چکے ہیں راستہ بھٹک چکے ہیں رات کی اندھیری ہے بارش تیز ہو رہی ہے گھر والے درد ذہن میں مبتلا ہے ایسے وقت میں پہاڑ پر چمکتی ہوئی آگ دیکھی تو کہا تم رکو یہیں میں وہاں سے یا تو راستے کا پتہ کروں گا یا وہاں سے کوئی انگارہ لے کر آؤں گا جس سے ہم بھی آگ جلائیں گے آگ سلگائیں گے اس کو سیکیں گے ان بورك من في النار ومن حولها تو جب آگے موسیٰ علیہ السلام ہاں اس آگ کے پاس نودیا آواز دی گئی ان کا کہ برکت دی گئی ہے من فنار ان کو جو آگ کے اندر ہیں وہ برکت دی گئی ہے من حولہا جو آگ کے ارد گرد ہیں آگ کے اندر کون ہے اور آگ کے ارد گرد کون ہیں اندر آگ کے فرشتے ہیں اور اس صورت میں آگ سے مراد نار سے مراد نور نار سے مراد نور یہ نور ہے اس کے اندر جو برکت دی گئی ہے جو نور کے اندر فرشتے ہیں اور برکت دی گئی ہے ان پر جو نور کے آس پاس ہیں اگر نار سے مراد نور ہے تو اندر فرشتے ہیں اور آس پاس میں حضرت موسیٰ السلام ہیں دوسری یہ بھی تفسیر کی گئی ہے برکت دی گئی اس کو جو آگ میں ہے یعنی لِعَجَلِ اجل جو آگ کے لیے آیا ہے اور جو آگ کے ارد گرد ہیں پھر نار کا نار ہی تو پھر مطلب آگ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور آگ کے ارد گرد فرشتے ہیں وہ اللہ رب العالمین اور پاک ہے اللہ رب العالمین جو جہانوں کا پالنے والا ہے یا موسیٰ انہو ان اللہ العزیز الحکیم اے موسیٰ علیہ السلام بے شک بات یہ ہے ان اللہ میں اللہ ہوں العزیز غالب ہوں الحکیم حکمت والا ہوں کوئی جہت نہیں ہر طرف سے آواز آ رہی ہے میں اللہ ہوں وہ القی اور ڈال دیجیے اپنی لاٹھی کو زمین پر فلم مارہ تہ جب دیکھا ہوں میں نے لاٹھی کو تحتز ہلتے ہوئے یہی لفظ کھیتی کے لیے آیا تھا وہاں سترویں پارے میں میں نے عرض کیا تھا یاد رکھنا احتزت تد ہل ول دیکھا اس کو لاٹھی کو ہلتے ہوئے وہ سانپ بن گئی سانپ بن کے ہل رہی ہے کہ وہ پتلا پھرتیلا سانپ ہے تفصیل سی کر چکا ولہ مدبرن تو موسا علیہ السلام نے منہ موڑا مدبرن پیش پیٹ دکھاتے ہوئے ولم یعقب اور پلٹے بھی نہیں اپنے ایڑیوں کے بل مڑ کے دیکھا بھی نہیں کہ سانپ پیچھے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے یا موسیٰ لا تخف پروردگار کی طرف سے ارشاد ہوا اے موسیٰ علیہ السلام ڈریے مت آپ کیوں ڈر رہے ہیں انی لا یخاف لدی المرسلو بے شک میں ہوں لا یخاف ایسا کہ نہیں ڈرتے ہیں لدی میرے پاس المرسلون بھیجے ہوئے پیمبر یعنی آسان ترجمہ آپ نہ ڈریے میرے پاس پیغمبر ڈرا نہیں کرتے ہیں آپ کیوں ڈر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیوں ڈر لگا اس لیے کہ انسان تھے آخر انسان نیت کے تقاضے ان کے ساتھ ساتھ بھی تھے اور انسان جب حیرتناک چیز کو دیکھتا ہے تو گھبراتا ہے انہوں نے لاٹھی کو اچانک دیکھا دھا بنے ہوئے لمبا سانپ بنے ہوئے اور پھرتیلا جو اتنی تیزی سے چل رہا ہے گویا نظر نہ آئے یہ تو ڈرنے کا ماحول تھا اس لیے ڈر گئے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے من ظلم مگر جو ظلم کرے ثم بدل حسنا پھر وہ ظلم کے بدلے میں نیکی کرے بعد سو برائی کے بعد وہ غفور الرحیم تو بے شک میں بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں اس کو یہ نہ سوچئے کہ رسول میرے یہاں نہیں ڈرا کرتے مگر جو رسول ظلم کریں اور ہاں اس کے بعد نیکی کریں برائی کے بعد تو میں بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں ظلم کی نسبت پیمبر کی طرف نہیں ہو سکتی سو کی نسبت پیمبر کی طرف نہیں ہو سکتی تو فرمانا کیا چاہتے ہیں آپ کیوں ڈر گئے ڈرنا تو گنگاروں کو چاہیے اور میری شان تو یہ ہے کہ گنگار بھی اگر توبہ کر لے اور پھر برائی کے بعد نیک عمل کر لے اس کو بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں آپ کہاں ڈر کیسے ڈر گئے فَإِنِّي غَفُورُ الرَّحِيمُ جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو بے شک میں بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں ایک معجزہ مل گیا وہ آدھی لیا تھا اور داخل کیجئے آپ اپنے ہاتھ کو فی جیبک اپنی جیب میں من غیر سوء نکلے گا وہ سفید ہو کر من غیر سوء بغیر کسی تکلیف اور بغیر کسی بیماری کے میں یہ بات عرض کر چکا جو لوگ یہ کہتے تھے کہ نوز باللہ یہ قرآن پرانی کتابوں کا چربہ ہے اور انہی کتابوں کے مضامین اس میں دہرائے گئے ہیں اور ان کتابوں کو سامنے رکھ کر نوز باللہ قرآن کو مرتب کیا گیا ہے خاکم بدہن ایسے موقع پر احساس دلاتا ہے قرآن کریم کہ کچھ تو شرم کرو موسیٰ علیہ السلام پر پرانی کتابوں میں الزام لگایا گیا یہاں تک کہ یہودی آج بھی اسی عقیدے پر جی رہے ہیں کہ ان کا ہاتھ جو چمکتا تھا اس پر کوئی بیماری لگ گئی تھی برس کے داغ تھے ان کے اوپر قرآن کریم کہتا ہے جھوٹ بولتے ہو پیمبر ایسی تکلیف میں نہیں مبتلا ہو سکتا ہے نعوذ باللہ کہ جس سے لوگ گن کریں اور یہ تو بطور معجزہ دیا جا رہا ہے تو کیا بیماریاں بطور معجزہ ملتی ہیں من غیر سو بغیر کسی تکلیف کے ہاتھ چمک رہا تھا فی تسعی آیات نو نشانیوں میں الہ فرعون جائیے فرعون کی طرف وقومی قومی اور اس کی قوم کی جانب نو نشانیاں بڑی دو نشانیاں تو آپ نے سن لی عصائے موسیٰ اور ان کے چمکتا ہوا ہاتھ ید موسیٰ اور ان کی سیرت اور اس کے علاوہ جو سور آراف میں گزری وہ قومی ہی اور اس کی قوم کے پاس انہم کانو قوما فاسقین بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو فرما برداری سے نکل جانے والے ہیں نہ فرمانی کرنے والے لوگ ہیں فلما تم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين یہ ہے آپ کی تسلی کا سامان آپ قرآن لے کر کے آئے مکہ والے اس کو جادو کہتے ہیں نعوذ باللہ آپ کو جادوگر کہتے ہیں آپ تسلی کیجئے صبر کیجئے یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں آپ سے پہلے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے فلما ہوں تو جب آئے ان کے پاس آ گئی ان کے پاس آیا تو آیتیں ہماری آیتیں مبصرتن اس حال میں کہ وہ آنکھیں کھولنے والی تھی اس حال میں کہ وہ روشن تھی قالوا هذا سحر مبین انہوں نے کہا یہ تو کلم کلہ جادو ہے وجحدوا بها اور انہوں نے سختی سے انکار کر دیا ان آیتوں کا أَنفُسُهُمْ حالانکہ یقین کر چکے تھے ان آیتوں کے سچا ہونے کا انفسهم ان کے نفس ان کے دل یہ وہ آیت ہے جو میں مختلف موقعوں پر سناتا ہوں کہ فرعونیوں نے انکار کر دیا مگر وہ بھی اندر سے مان رہے تھے کہ یہ پروردگار کی طرف سے نشانی ہیں اور جو کچھ موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں جب وہ نشانیاں لے کر کے آئے تو تب بھی لوگوں نے انکار کر دیا شاید نہیں گیا دھیان آپ کا یعنی قرآن کریم بھی اللہ کے معجزے ہیں اور چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتیں ایک ایک آیت معجزہ ہے لیکن پھر بھی غیر محسوس معجزہ ہے اگر اس کا انکار کرتے ہیں تو کوئی حیرت کی بات نہیں اس سے زیادہ حیرت کی بات تھی کہ جب محسوس آیتیں آئیں لاٹھی کو زمین پر رکھا گیا ازدہا بن گیا ہاتھ کو بغل میں رکھ کے نکالا گیا تو سورج کی طرح چمکنے لگ گیا یہ محسوس آیتیں تھیں جب وہ لوگوں کے پاس آئیں مبصرتن جو آنکھیں کھول رہی تھیں اس کے باوجود لوگوں نے انکار کر دیا اور ان آیتوں کو دیکھ کر کے دل اندر سے مان رہے تھے کہ آیتیں سچی ہیں مگر پھر بھی انکار کیا تو اگر آپ کی آیتوں کا انکار ہو رہا ہے قرآن کی آیتوں کا انکار ہو رہا ہے تو حیرت کی بات نہیں انہوں نے کیوں انکار کیا ظلم و صرف دو باتیں تھیں ظلم کی وجہ سے زیادتی کی وجہ سے اور سرکشی کی وجہ سے اکڑ تھی تکبر تھا ظلم تھا انانیت تھی وہ ان کو جھکنے نہیں دیتی تھی فنظر کئی فقان عاقبت المفسدین تو دیکھ لیجئے کیسا انجام ہوا فساد پھیلانے والوں کا جو دین کا انکار کریں قرآن کریم ان کو فساد ہی کہتا ہے جو دین پر عمل نہ کریں قرآن کریم ان کو مفسد کہتا ہے دنیا کے حالات بگاڑنے والے دیکھ لیجئے کیا انجام ہوا ان کا اشارہ تھا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام غالب ہوئے اور فرعون شکست کھا گیا اور اس کی فرعونیت اسی طرح آپ بھی غالب ایمان والے بھی غالب آئیں گے اور سارے اس وقت کے فرعون شکست کھائیں گے اور مکہ والوں کو بھی سنایا جا رہا تھا کہ تمہارا کیا حشر ہونے والا ہے یہ ایک ظالم بادشاہ کا تذکرہ اور میں عرض کر چکا کہ جب فرعون کا ذہن کا تذکرہ ہم سنتے ہیں تو ذہن میں آتا ہے طاقت اور دولت اور حکومت انسان کو سرکشی پر مجبور کرتی ہے قرآن کریم ان دو رکوعوں کے اندر بتائے گا انسان ان چیزوں کی وجہ سے تب گمراہ ہوتا ہے اور تب یہ چیزیں انسان کے لیے تباہی کا ذریعہ بنتی ہیں جب اس کے پاس علم نبوت نہ ہو گویا یہ زہر ہے لیکن اس کے ساتھ نبوت والا علم تریاق ہے تریاق جو زہر کھا لے اس کے لیے ایک دوائی ہے کہ زہر کھانے کے باوجود اگر تریاق کھاتا ہے تو بچ جاتا ہے مرتا نہیں ہے زہر کا توڑ ہوتا ہے اس میں زہر زہر کا توڑ علم نبوت ہے فرعون کیا بادشاہ تھا اس سے ہزاروں گنا لاکھوں گنا بہتر حضرت داود علیہ السلام بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ مگر اللہ کی عبادت اس طرح کر گئے کہ بالکل جو فارغ ذہن انسان ہو جس کو کوئی کام نہ ہو جس کے ذمے کوئی ذمہ داری نہ ہو وہ بھی اتنی عبادتیں نہیں کر سکتا جتنی عبادتیں وہ کر کے چلے گئے وَلَقَدْ آتَيْنَا داود وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا اور یقیناً ہم نے حضرت داود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا تھا اور دونوں نے کہا الحمد للہ عباده المؤمنين تمام تعریفیں اس اللہ کی الذي فضلنا جس جس نے فضیلت دی ہم کو على كثير بہت ساروں پر من عباده المؤمنین اپنے ایمان والے بندوں میں سے بہت سارے بندوں پر ہم کو فضیلت دی عام انسانوں پر نہیں بلکہ مومن بندوں کے اوپر فضیلت دی اس علم کی بنیاد پر لیکن اس علم سے کیا مراد تھا کہ ان کو کوئی دنیا کے حساب کتاب معلوم ہو گئے تھے یا دنیا کی کچھ عجداد ان کو معلوم ہو گئی تھی بالکل نہیں آگے دیکھیے وہ سُلَيْمَانُ اصل اور وارث بنے حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داود اپنے والد کے اور والد کے وارث بنے حضرت سلیمان علیہ السلام اس کا مطلب اس چیز کے وارث بنے جو ان کے پاس نبوت کی قسموں میں سے تھی اور اس علم سے مراد بھی نبوت والا علم تھا کیوں اگر وراثت سے مراد یہ چیزیں تھی دنیا کی دولت دنیا کا سامان تو حضرت داود علیہ السلام کے تو اٹھارہ بیٹے تھے کتنے اٹھارہ بیٹے تو اٹھارہ کے اٹھارہ بیٹے وارث بنتے یہ کیا انصاف تھا کہ اور کوئی بیٹا نہیں وارث بنا سب محروم ہو گئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہی بنے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد بھی یاد رکھیے معاشر الانبیاء ہم نبیوں کی جماعت ہیں ہم دنیا کی دولت نہیں چھوڑتے ہیں اور جو کچھ ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ ساری امت کا ہوتا ہے اس کا کوئی وارث نہیں بنتا ہے حضرت داود بھی اللہ کے پیمبر ہیں تو ان کی چیزوں کا کوئی وارث کیسے بن سکتا ہے وارث کے مراد ان کے نبوت والے علم کا وارث اور اس کے حضرت سلیمان ہی بن سکے کوئی دوسرا نہیں بن سکا وقال یا اور انہوں نے فرمایا لوگو علمنا منطقہ طیر سکھائی گئی ہم ہم کو پرندوں کی بولی اور لنا ہم کو سکھائی گئی پرندوں کی بولی اللہ نے ہم کو پرندوں کی بولی سکھائی پرندوں کی پرندے کیا بولتے ہیں آپس میں کیا گفتگو کرتے ہیں ہم اس کے معنی کو سمجھ لیتے ہیں وہ ہی من کل اور دی گئی ہم کو ہر ایک چیز میں سے ہر چیز میں سے ہم کو دیا گیا اس کا کیا مطلب جتنی چیزوں کی ہم کو ضرورت ہے اور جو ہمارے مناسب ہیں وہ دیے گئے یہ مطلب نہیں کہ ایک ایک چیز دی دی گئی ظاہر ہے قرآن بھی تو ایک چیز ہے وہ نہیں ان کو دی گئی یہ امت بھی تو ایک چیز ہے یہ امت ان کو نہیں ملی ان هَذَا لَهُ الْفَضْلُ المبین بے شک یہ واضح قسم بالکل کھلم کھلا فضل ہے اللہ کا واضح قسم کی مہربانی ہے کون اس کا مقابلہ کر سکتا ہے یہ ہے وہ چیز جس کے وہ وارث بنے وَحُشِرَ لِسْلِمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ایک تھوڑا سا نقشہ دکھاتا ہے پروردگار ایک ذرا سی جھلک دکھاتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیسی بادشاہی ملی تھی دنیا میں بادشاہ تو بے شمار ہوئے مگر جو انسانوں کے ہوئے وہ جنوں کے نہ ہو سکے اور جو جنوں کے ہوئے وہ انسانوں کے نہ ہو سکے اور عموماً امثال حکم ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے کہ جتنی کائنات میں چیزیں ہیں ان کی ہماری طرح جماعتیں ہیں ہماری طرح ان کے بھی بادشاہ ان کے بھی وزیر ان کے بھی اسی طریقے سے عمر ان کے بھی اسی طریقے سے انتظامات سب چیزیں ہیں لیکن حضرت لیکن ہاں وہ اپنی بادشاہ بنتے ہیں کوئی دوسرا ان کا بادشاہ نہیں بن سکتا حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ بادشاہی عطا فرمائی جو انسانوں پر بھی ہے اور جنوں پر بھی ہے اور دنیا کے حیوانوں پر بھی ہے اور آگے بڑھ کر کے ہواؤں کے اوپر بھی ہے اتنی بڑی بادشاہی یہ کسی کو نہیں ملی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیکن اس شان کا اظہار نہیں کیا گیا اس طور پر جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا کیا گیا اور کسی کو نہیں ملی کائنات کے اندر اور یہ کیوں ملی آ رہے سور سعد میں انہوں نے دعا کی تھی پروردگار ایسی حکومت عطا کر دے لا لأحد من بادی جو میرے بعد کسی کے لیے مناسب ہی نہ ہو چنانچہ ان کے لیے لشکر جمع ہوا تو لشکر میں کون کون لوگ تھے قسم وہ ہوشیر علی سلیمان اور جمع کیا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہو ان کا لشکر من الجن جنوں میں سے اور انسانوں میں سے اور پرندوں میں سے تو ان کو جمع کیا جاتا تھا اور پھر ان کو پلٹنوں میں بانٹا جاتا تھا یہ یوزعون کا معنی سمجھ لیجئے دو تین معنی اس کے مشہور ہیں ایک معنی اس کا توفیق دینا اوزعنی آ رہا اسی رکوع کے اندر اے پروردگار مجھے توفیق عطا فرما اور دوسرے اسی کے معنی روکنا اور روک کر کے بانٹنا اور ٹکڑیاں بنانا اس معنی میں اس صورت میں دو مقام پر یہ لفظ آئے گا فہم یوزعون تو ان کو روکا جاتا تھا اور روک کر ان کی ٹکڑیاں بنائی جاتی تھی ان کی پلٹنے ان کی بٹالیاں ان کی کمپنیاں بنائی جاتی تھی ان کے چھوٹے چھوٹے حصے بنائے جاتے تھے انسانوں کا لشکر جنوں کا لشکر حیوانوں کا لشکر چرند و پرند کا لشکر اذا تلاب علی واد لی یہاں تک کہ جب وہ آیا لشکر یہ سارے لشکر والے سب آئے واد النمل چونٹیوں کی وادی میں چونٹیوں کی وادی چونٹیوں کے ملک میں آئے یہ چونٹیوں کا کون سا ملک تھا کوئی علاقہ تھا جس میں بہت زیادہ چونٹیاں تھیں ان کا اپنا نظام تھا ان کے بھی بادشاہ تھے ان کے بھی وزیر تھے لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے وہ بھی ماتحت تھے چونٹیوں کی وادی میں آئے اور ہماری تفسیروں میں اس کے نام بھی لکھے گئے کون سی وادی تھی بعد میں طائف بھی کہا ہماری جرالین میں بھی طائف ہے پالت نملہ یو ہن نم لو اد فلو مسا کی نقم وهم لا يشعرون قالت پالک ایک چونٹی نے ایک چونٹی نے کہا یا ایوہ النمل او چونٹیو ادخلوا نقم داخل ہو جاؤ اپنے سوراخوں میں اپنے رہنے کی جگہوں میں مسکن میں داخل ہو جاؤ ان کا بھی اپنا گھر ہے ان کے بھی رہنے کی جگہ ہے ان کے انداز سے وہ بھی بڑے بڑے قلعے بناتی ہیں لا يحتمنكم چاہیے کہ نہ روند ڈالے چاہیے کہ نہ مسل ڈالے کم تم کو حضرت سلمان علیہ السلام اور ان کے لشکر وہم لا يشعرون اور ان کو پتہ بھی نہ چلے یہاں علماء اکرام کی ایک جانب توجہ دلاتا ہوں ہماری تفسیریں کسی وقت میں لکھی گئی ہیں شاید بیکاری کا وقت تھا کوئی کام نہیں کاج نہیں تو بہت بحثیں ہوئیں ان چیزوں کے اوپر جو لائق بحث نہیں تھی میں ان کو نظر انداز کر دیتا ہوں بہت سارے ساتھی یاد بھی کراتے ہیں کہ فلاں چیز چھوٹ گئی فلاں چھوٹ گئی جان بوجھ کر چھوڑی جاتی ہے کیا چیزیں یہ وادی کون سی تھی کس علاقے میں تھی یہاں سے کتنی دور ہے اور آج بھی بہت سارے لوگ ان چیزوں میں گم اگر ہم کو وادی معلوم ہو جائے ہمیں کیا فائدہ یہ چونٹی کیسی تھی کس کلر کی تھی ہماری تفسیروں میں لکھا ہے یہ لنگڑی تھی سبحان اللہ اسمہا منذرا اس کا نام منذرا تھا او اور بعد کہا نہیں نہیں اس کا دوسرا نام تھا تا اور پھر کسی نے کہا نہیں نام تھا منذرا لقب تھا تا اگر ہم کو معلوم ہو جائے ہم کو کیا فائدہ ہوگا اس کا پیچھے اصحاب کا تذکرہ گزرا ہماری تفسیروں میں ان کے کتے کے لیے آتا ہے اسفر اللون اس کا کلر ایسا تھا اس کی پونچھ ویسی تھی ہمیں کیا فائدہ اس کے معلوم ہونے کا اور یہ جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں کن ذرائع سے بیان کی قرآن کریم نے تو بیان نہیں کی حدیث میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیان نہیں کی تو کیا آپ چونٹیوں سے ملے تھے کہ اس کا نام معلوم کر کے آ گئے کوئی چونٹی تھی نملہ تو نیک چونٹی اس اور ظاہر ظاہر ہے کہ جو وہ دوسروں کو آگاہ کر رہی ہے تو یہ ذمہ دار تھی اس نے دوسری چونٹیوں سے کہا کہ اپنے اپنے بلوں میں گز جاؤ حضرت سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں مسل ڈالے گا ہمارے لیے سمجھنے کی اور غور کرنے کی یہ مقام ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ایک چونٹی کو بھی یہ تصور ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کا لشکر جان بوجھ کر ہمیں نہیں مسلے گا اور وہ خود جان بوجھ کر ہمیں نہیں مسلیں گے وہ عمدہ شہروں اس طور پر مسل ڈالیں گے کہ ان کو پتا بھی نہ چلے کہ کون ہمارے پاؤں کی نہیں چاہ رہا ہے تو یوں مسل ڈالیں حضرت سلیمان علیہ السلام اس پر خوش ہوئے کہ چونٹی کو بھی میرے بارے میں اچھا تصور ہے آپ کی نیک نامی ہو آپ کے لیے لوگوں کے ذہن میں اچھی بات ہو کہ یہ آدمی برا کام نہیں کر سکتا یہ نیک انسان ہے یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے فتبسم ضاحكا من قولها تو حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے ضاحكا ہنستے ہوئے مسکرانا ہوتا ہے صرف ہونٹوں کا کھلنا ہنسنا ہوتا ہے جس میں ذرا سی آواز بھی نکلے تو گویا مسکرانے سے ذرا اوپر اور ہنسنے سے ذرا کم جو انبیاء کی شان کے لائق ہیں اس طریقے سے وہ مسکرائے اللہ کا شکر ادا کیا ہے میرے مالک کیا تیرا کیا کرم ہے چونٹیوں پر بھی ہماری حکومت لیکن اس سے بڑا تیرا کرم یہ ہے کہ چونٹی بھی سمجھتی ہے کہ سلیمان کسی کو نہیں مارے گا خواہ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ پتہ نہ چلے یہ ہو سکتا ہے کہ لشکر کا پاؤں آ جائے آج اگر کہیں پر لشکر جا رہا ہو تو لوگوں کو سب سے پہلے کیا تصور ہوتا ہے جس باغ سے گزرے گا باغ کی خیر میں جس علاقے سے گزرے گا وہاں کے لوگ سہم جاتے ہیں پتہ نہیں اب کس کی شامت آئے گی پتہ نہیں کس کی مصیبت آئے گی اور راستے میں گھاس اور فصلیں اس کا تو پوچھنا ہی کیا ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہے جس کے لیے چونٹی بھی کہتی ہے لا نہ مسل ڈالیں ان کو پتہ نہ چلے پتہ نہ چلے تو تب مسلیں گے جان بوجھ کر نہیں مسلیں گے بہت خوش ہوئے من قولیہ اس کی اس بات سے حضرت سلیمان علیہ السلام اور فوراً پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئی شکر ادا کرنے لگے میرے مالک تیرا کتنا بڑا شکر ہے کہ جانوروں کو بھی ہمارے لیے اتنا اچھا تصور رب اوزعنی اور فرمایا میرے رب اوزعنی توفیق عطا فرما مجھ کو ابھی وہ اوزع اوپر گزرا توام روکنا اور بانٹنا اور دوسرا معنی توفیق عطا کرنا توفیق عطا فرما مجھ کو ان اشکر نعمتک کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں اللہ ہم کو بھی توفیق عطا فرمائے نعمت کے اوپر انسان شکر گزار ہو جائے یہ نعمت کے اور بڑھنے کا سبب ہوتا ہے لیکن اس کی بھی توفیق چاہیے توفیق عطا فرما کہ میں تیرا تیری نعمت کا شکر ادا کروں اللہ تی انعمت علیہ جو تو نے مجھ پر فرمائی وعلا والدیہ اور میرے والدین کے اوپر فرمائی معلوم ہوا کہ جو ہمارے ماں باپ کے اوپر اللہ کے احسان ہوئے اس کا بھی ہم پر شکر واجب ہے اور جو ہم پر اللہ کا احسان ہوا اس کا بھی ہم پر شکر واجب ہے ماں باپ پر احسان ہوا ہمارا نام کوئی برائی سے نہیں لیتا ہے فلانے کا بیٹا فلانے گندے آدمی کا بلکہ لوگ نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں فلان نیک آدمی تھا اچھا آدمی تھا انصاف پسند آدمی تھا اور اگر پروردگار نے اس کو نیکی عطا فرمائی تو پھر فلاں ولی کا بیٹا یہ بھی تو اللہ کا احسان ہے تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائی شکر کرنے کی وان اعمل صالحا اور مجھے توفیق عطا فرما کہ میں وہ نیک عمل کروں ہو جس کو تو پسند کر لے اللہ اکبر عمل بے کا جب تک وہ پسند نہ کرے اگر وہ پسند نہ کرے تو ساری رات بچاری دلہن سجتی رہتی ہے بناتی رہتی ہے اس ہاں، کی سہیلیاں سنوارتی رہتی ہیں اگر شوہر کو پسند نہ آئے اور دوسرے دن ہی طلاق کا حادثہ پیش آ جائے تو تصور کرو کہ کیا گزرتا ہے اس کے دل کے اوپر عمل کرتا رہے انسان اور اللہ کو پسند نہ آئے تو یہ کتنا بیکار عمل ہے اے پروردگار وہ عمل عطا فرما طرزہ ہو جس کو تو پسند کر لے اللہ سے یہی مانگنا چاہیے آدمی اپنے پلان اللہ کے سامنے نہ پیش کرے کہ میرے یہ بھی پلان ہیں یہ بھی پلان ہیں تو ان کو کامیاب کر دے تو کون اور تیرے پلان کون یہ مانگے پروردگار وہ کام عطا فرما جو تجھے پسند ہو اللہ اکبر فی عبادک الصالحین اور تیسری چیز جو غور کرنے کی وہ یہ کہ ایمان والے کو دولت عطا ہو جائے ملک عطا ہو جائے حکومت عطا ہو جائے یہ اس کے سامنے کچھ نہیں ہے اس کی ایک کی تڑپ اور ایک کی تمنا ہونی چاہیے کہ نیک بندوں کی لسٹ میں میرا نام رہے شاہوں کی لسٹ میں نہ رہے وزیروں کی لسٹ میں نہ رہے نیک بندوں کی لسٹ میں میرا نام رہے اب جس آدمی کو کوئی عہدہ ملتا ہے کوئی کے ایس ہو گیا کوئی آئی ایس ہو گیا کوئی اور کوئی بلا بن گیا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یعنی نوکر بننا ہے کسی کا نوکر تو نوکر ہے چھوٹا نوکر ہو بڑا نوکر ہو ہمارے گاؤں کے چودھری صاحب کا کوئی نوکر بن جائے اور کوئی حکومت کا نوکر ہو تو وہ نوکر ہی ہوتا ہے لیکن اگر اس کو یہ نعمت ملے اس پر اترانے کی ضرورت نہیں بلکہ یہ وہ موقع ہے جس پر دعا کرے پروردگار میں تجھ سے مانگتا ہوں مجھے نیک بندوں میں شامل رکھنا کہیں اس عہدے کی وجہ سے اس لسٹ سے میرا نام نہ نکل جائے کا اپنی مہربانی سے یہ چیزیں جو یاد کرنے کی ہیں وَتَفَقَدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا اور حاضری لی حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی تو فرمایا میرے لیا مجھے کیا ہو گیا لا ارل ہد ہد میں ہد ہد کو نہیں دیکھتا ہوں اب اس پر بھی بحث چل پڑی کہ یہ ہد ہد مذکر ہے کہ محمد اور پھر اس ہد ہد کا نام کیا تھا اس کا کلر کیا تھا لکھا ہماری تفسیروں میں اس کا نام یاقور تھا اور یہ ایسا تھا ویسا تھا اگر معلوم ہو گیا کلر بھی معلوم ہو گیا ہمیں کیا فائدہ اور جنہوں نے کلر بیان کیا اور جنہوں نے اس کا نام بیان کیا تو کیا وہ پوچھ کر آ گئے وہ لوہے محفوظ کے رجسٹر میں دیکھ کر آ گئے سب اندازے کی بات ہے خدا جانے کہاں سے آ گئی وہ کے لفظی معنی ہے گم شدہ کو تلاش کرنا مفقود فقاد یا گم ہونا تفقد باب تفاعل سے معنی گم شدہ کو تلاش کرنا تو گم شدہ کو جب تلاش کرتا ہے تو آدمی حاضری لیتا ہے گم کون کون ہے حاضری لگاؤ تو حاضری لی پرندوں کی لازمی مانا کر لیتے ہیں وتفقد اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی گویا بہت سارے پرندے ہیں ان میں سے ایک ہدہد بھی ہے فرمایا کیا ہو گیا مجھے لا ارى الهدهد میں ہدہد کو نہیں دیکھتا ہوں ام کان من الغائبین یہ ہے وہ غائب ہونے والوں میں سے یہ مقام ہے غور کرنے کا کیا بجائے اس کے کہ ہم غور کریں اس کا نام کیا تھا یہ مقام ہے کہ یہ کیا حیرت ناک بات ہے پروردگار کو اپنی توحید کا کتنا پاس ہے ایک طرف حضرت سلیمان علیہ السلام اس لنگڑی چونٹی کی بات سنتے ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور دوسری طرف خدودنی نظر آتی ہے معلوم ہوا وہ بھی عالم الغیب ہی نہیں ہے عالم الغیب اللہ ہے جب دکھاتا ہے تو چونٹی کی بات سناتا ہے اور جب نظر نہیں آتی تو چونٹی سے لاکھوں گنا بڑی ہد ہد بھی نظر نہیں آتی ہے اور ہد ہد ہے کہاں یا نہیں ابھی پتا چلے گا وہ یمن گئی ہوئی ہے لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم نہیں ہے پرندوں میں تلاش کر رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں یا تو مجھے نظر نہیں آ رہی کہیں پیچھے ہے اور یا یہ ہے کہ شاید وہ ہے ہی گم ہونے والوں میں سے عالم الغیب وہ بھی نہیں وہ بات جانتے ہیں جو اللہ بتاتا ہے اور جو اللہ نہیں بتاتا وہ بھی نہیں جانتے ہیں امکان یا ہے وہ غائب ہونے والوں میں سے لو عظی بنو اذبن اولا ازبو اولا بلفان لو عظیب بن رہو میں ضرور بھی ضرور اس کو سزا دوں گا عذابن شدیدہ سخت عذاب کی سخت عذاب دوں گا اس کو اور عذاب کیا ہو سکتا ہے اس کے پر نوچوں گا ڈانٹوں گا ایک چھڑی لگاؤں گا اس کو اس سے زیادہ تو بچاری برداشت نہیں کرے گی اولا ازبحنہو یا یعنی میں اس کو ذبح کر ڈالوں گا یہ تو سخت سزا ہوگی سولی پر چڑھا دوں گا اولا یاتینی بھی سلطان یا وہ میرے پاس کوئی واضح قسم کی دلیل پیش کرے اس سے معلوم ہوا کہ کیسی طاقت والی حکومت ہے پرندوں کے اوپر حکومت ان کے مناسب ان کی سزائیں ان کی بھی حاضری اولیاتی انی یا لائے وہ میرے پاس بھی سلطان مبین واضح قسم کی نشانی واضح قسم کی نشانی سے مراد دلیل پیش کریں کیوں غائب ہوا کیسے غائب ہوا آج لشکر روانہ ہونا ہے آج مارچ ہونا تھا وہ کیوں نہیں حاضر ہوا یہ نہیں ہے کہ پہلے وہ حاضر ہوا تھا بیچ میں غائب ہو گیا نہیں حکم ہو گیا حاضر تو سب حاضر ہو گئے مگر خود خود نے نظر آیا فَمَكَسَ غَيْرَ بَعِيدٍ تو ٹھہرے حضرت سلیمان غیر دوری کے بغیر دوری کے بغیر کے بعد تھوڑی دیر ہی ٹھہرے تھے تو اچانک آ گیا فقال تو بما لم تحط به تو اس نے کہا گھیرا ہے میں نے تحط به وہ اس چیز کو جس کو آپ نے نہیں گھیرا اور لازمی مانا مجھے وہ بات معلوم ہوئی ہے جو آپ کو بھی معلوم نہیں ہے وَجِئْتُكَ مِن سَبَئٍ سب یقین آپ عالم الغیب ہو سکتے ہیں ادھر ہد ہد کہہ رہا ہے کہ ایک ایسی بات آپ کو نہیں معلوم جو مجھے معلوم ہے اللہ اکبر برجس اللہ دکھاتا ہے تو ہد ہد کو وہ دکھا دیتا ہے جو حضرت سلیمان کو نہیں فرمایا جو مجھے معلوم وہ آپ کو معلوم نہیں اور کیا معلوم ہے مجھے وجیتو کا اور میں آپ کے پاس آیا ہوں من سبا ان ملک کے سبا سے بھی نبا یقین ایک یقینی خبر لے کر آپ کو معلوم ہی نہیں اور یہ سبا کیا ہے یمن کا ایک علاقہ ہے اور اس وقت میں ہو سکتا ہے پورے یمن کو ہی سبا کہتے ہوں آج تو اس کی راجدھانی کو صرف سبا کہتے ہیں وہاں سے ایک میں یقینی خبر لے کر آ رہا ہوں کیا خبر ہے انی وجدت امرأتن میں نے پایا انی وجد تم رہا ایک عورت کو پایا تملی کم جو ان پر حکومت کر رہی ہے اللہ اکبر خود خود کو پرندے کو بھی حیرانگی ہوئی عورت حکومت کر رہی ہے معلوم ہوا کہ اس کام کے لیے عورتوں کو نہیں پیدا کیا گیا ہے الگ الگ کام ہیں مردوں کے الگ کام عورتوں کے الگ کام جو عورتوں کے وہ عورتوں کے جو مردوں کے وہ مردوں کے یہ حکومت کرنا عورت کا کام نہیں اس کے اوپر پرندے کو بھی حیرانگی ہو رہی ہے دھملی کو ان پر حکومت کر رہی ہے بہتیت من کل کلنیشی اور ابھی آپ کے لیے تھا کہ آپ کو ہر چیز دی گئی ہے بہت من کل کلنیشئی اس کو بھی ہر چیز دی گئی ہے بلحار عظیم اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے ہر چیز دی گئی ہے یعنی جو اس کی بادشاہی کے مناسب تھا جو اس کے لائق تھا وہ اس کو دیا گیا ہے مال دولت دنیا سب کچھ ملی ہے معلوم ہوا کہ دنیا مل جانا یہ کوئی معراج نہیں ہے اگر معراج ہوتی تو اس عورت کو کیوں ملتی ولا عرش عظیم اور اس کے لیے ایک بہت بڑا تخت ہے حضرت کیا پوچھئے گا حضرت سلیمان علیہ السلام بھی حیران اس نے تقریر ہی نہیں کی اور سناتی وجدتها وقومها يسجدون للشمس پایا میں نے اس عورت کو بھی اور اس کی قوم کو بھی یسجدون للشمس کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کے سامنے گویا اس پر پرندوں کو بھی حیرانگی ہوتی ہے جب انسانوں کو شرک کرتے دیکھتے ہیں تو پرندے بھی کہتے ہیں اپنے مالک کو چھوڑ کر کے دوسروں کے در پر جھکنے کے لیے چل پڑے ہو میں نے اس کو پایا اور اس کی قوم کو پایا جدون علی شمس وہ سورج کے لیے سجدہ کرتے ہیں میں حیران ہوں کہ انسان ہو کر اشرف المخلوقات ہو کر عقل و دانش والے ہو کر سورج کے سامنے جھکتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا وزین لہم الشیطان اور خوبصورت بنا بنایا ہے ان کے لیے ان کے اعمال کو الشیطان و شیطان میں اوپر فرمایا تھا لہم اور یہاں بتا دیا سبب کے سبب کیا بنتا ہے شیطان انسانوں کے لیے ان کے برے کاموں کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے وہ ہد بھی کہتا ہے کہ یہ کام بہت برے ہیں شرک کرنا کوئی اچھا کام ہے لیکن شیطان نے ایسا خوبصورت بنایا کہ شرک کرتے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے سامنے فخر جتاتے ہیں کہ آج ہم نے اتنا بڑا شرک کیا آج ہم نے اتنی پوجا پاٹ کی اتنا بڑا جرم اتنا بڑا پاپ کر کے اتنا گندا کام کر کے اور پھر بھی وہ سوچتے ہیں کہ میں نے اچھا کام کیا فسدہ السبيل فهم لا لائن فسد تو روکا اس نے ان کو عن السبيل سیدھے راستے سے کس نے شیطان نے وہ سیدھے راستے پر ان کو نہیں لگنے دے رہا ہے لا لائق اور وہ ہدایت بھی نہیں پاتے ہیں آگے کا کلام ہد ہد کا ہے یا پروردگار کا دونوں طرح کی روایتیں ہیں زیادہ تر حضرات نے کہا کہ یہ پروردگار کا کلام ہے ہد ہد کا بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی اور اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ جب بھی تم شرک کرتے ہو تو پرند اور چرند بلکہ جنگل کے درندے وہ بھی بولتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا تمہاری عقلوں پر پتھر پڑے تمہاری مت ماری گئی تم اشرف المخلوقات ہو اور کن کے آگے رہے ہو جا کر اللہ یسجدون للہ کیوں نہیں وہ سجدہ کرتے اللہ کے لیے اللہ یخرج یو جو نکالتا ہے پوشیدہ چیزوں کو فی السماوات والارض آسمانوں میں اور زمین میں ایک ایک پوشیدہ چیز کو ظاہر کرتا ہے اور وہی جانتا ہے وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ لا الہ الا ہو اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں بس وہی ہے رب العرش العظیم عظمت والے عرش کا مالک ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اچھا ایسا ہوا ہے اتنا بڑا بلنڈر اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہے اور پروردگار بھی دکھا رہا ہے کہ عالم الغیب میری ذات ہے حضرت سلیمان کو نہیں جانتے وہ کہاں ہے حضرت سلیمان نہیں جان رہے کہ یمن میں کیا ہو رہا ہے اور وہاں کیسا کیسا شرک ہو رہا ہے اور حدود آ کر کے بتا رہے ہیں ضرور ہم من زمین اس بات کو نہیں جانتے تھے یہ دلیل آئی اس بات کی کیسے پتہ چلا نہیں جانتے تھے دیکھیے حضرت سلیمان نے یہ بات سنی تو قال سننظر فرمایا ان قریب ہم غور کریں گے دیکھیں گے اصدقتا کیا تو نے سچی بات کہی ام کنت من القاذبین یا تو جھوٹوں میں سے ہے اے پرندے اے ہد ہد سچ بات کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے ہم دیکھیں گے ایسا نہیں ہم اور اس سے معلوم ہوا کہ بڑے لوگ اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون اذهب بكتابي لے جا میرا یہ خط لے جا میری یہ چٹھی فالقی الیہم تو ڈال تو اس چٹھی کو الیہم ان کے سامنے اس قوم کے سامنے جو سورج کو سجدہ کرتی ہے سورج کی پجاری تم عنهم پھر ہٹ ان سے فنظر تو دیکھ ماذا يرجعون کیا چیز وہ واپس کرتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں یہ خط ڈال کر آ اور پھر دیکھ غور کر کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں اس کا اب یہاں وہی جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا ایک ساتھی نے توجہ دلائی یہ فلاں فلاں چیزیں رہ جاتی ہیں میں نے کہا یہ چیزیں جان بوجھ کے چھوڑی جاتی ہیں ہمارے سامنے صرف ایک پہلو ہے قرآن پاک انسانوں سے کیا کہہ رہا ہے اور انسانوں کی اور خاص طور کے قرآن کے ماننے والوں کی کیا ذمہ داری ہے اس کی دعوت کے پیغام کو کس طرح ادا کریں یا قرآن پاک اس لیے نازل ہوا کہ حدود کا نام کیا تھا اس لیے نازل ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی چٹھی کا کلر کیا تھا اور کس کاغذ پر لکھی گئی تھی اور کیسے ڈبے کے اندر بند کی گئی تھی اور ہد جو لے کر کے گیا تو کس طریقے سے لے کر کے گیا جیسے بھی لے کر کے گیا اس کی ذمہ داری ہمیں کیا فائدہ اس کے معلوم ہونے کا جس پیپر پر بھی لکھا گیا ہمیں اس کے جاننے سے کیا فائدہ جس چیز میں بند کیا گیا جس لفافے میں ہمیں اس سے کیا فائدہ سونے کے سیاہی سے لکھا گیا یا کسی اور روشنائی سے لکھا گیا ہمیں اس کا کیا فائدہ ازب بھی کتاب لے جا میری اس چٹھی کو حاضر اس چٹھی کو فالقی تو ڈال تو اس کو ان کے سامنے ثم پھر ہٹ ان سے فنظر تو غور کر دیکھ ماذا یرجعون کیا وہ واپس کرتے ہیں یعنی کیا جواب دیتے ہیں اب قرآن پاک کو بیان کرنا ہے کہ ہد ہد یہاں سے چلا اور اڑا اور سات رات اور سات دن اڑتا رہا کبھی فضا میں اڑتا ہے کبھی زمین پر بیٹھتا ہے اور پھر پہنچا بلقیس کے یہاں اور اس کی کابینہ چل رہی تھی یا وہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی محل میں جا چکی تھی اور پھر اس نے اس کے سامنے خط ڈالا یہ چیزیں انسان خود سمجھتا جائے اس کو بیان کرنے کی قرآن کو ضرورت نہیں ہے قرآن کیا بیان کرتا ہے یہاں سے بات شروع کرتا ہے کتاب کریم خط ڈال دیا اس کے سامنے پہنچا دیا کیسے پہنچایا اس کی پارلیمنٹ چل رہی تھی وہاں ڈالا یا وہ کمرے میں چلی گئی تھی وہاں پہنچایا یا وہ تخت پر تھی اور وہاں اچانک وہ کسی سوراخ سے گھسا ہد ہد اور اس کے سامنے خط ڈال دیا کیا طریقہ رہا کسی طریقے سے خط پہنچا لیکن جیسا خط پہنچا تو گھبرا گئی اس نے پڑا خط پریشان اس نے فوراً کابینہ کا اجلاس بلایا پارلیمنٹ حاضر کی دوبارہ اور پھر تقریر فرمانے لگی قالت یا ایوہ الملاؤ اس نے او سرداروں اور کان مملکت انی القی علیہ کتاب کریم بے شک میری جانب ڈالی گئی ہے کتاب کریم ایک عزت والی کتاب ایک شرافت والی کتاب بہت بلند مرتبہ کتاب میرے سامنے پیش کی گئی ہے کس لیے بلند مرتبہ ہے مضمون دیکھو کیا ہے اس کا زبردست مضمون ہے اہم کتاب اہم خط میرے سامنے ڈالا گیا اہم خط میرے سامنے پیش کیا گیا انہو من سلیمان اور خط کا مضمون یہ ہے بے شک یہ چٹھی حضرت سلیمان کی جانب سے ہے وہ بِسْمِ اللَّهِ بسم اللہ اور بے شک بات یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے یہ تو تمہید ہوئی شروع ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام سے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بھی کیا تھا سب سے پہلے چٹھی ہے کس کی طرف سے نام لکھا جاتا تھا محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے فلاں آدمی کے نام یہ گوروں کا طریقہ ہے کہ لکھتے جائیے لکھتے جائیے اور لاسٹ میں اپنا نام لکھ دیجئے گا اب پڑھنے والا پریشان ہوتا ہے اللہ چٹھی آئی کہاں سے کس نے لکھی وہ پلٹ پلٹ کر لاسٹ میں اچھا اچھا اچھا ان کی طرف سے آئی یہ صاحب ہیں چٹھی لکھنے والے نہیں انبیاء کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے اپنا نام لکھو چٹھی بھیج کون رہا ہے انہو من سلیمان بے شک وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے اور اس کے بعد اللہ کا نام لکھو اس کے نام سے چٹھی شروع کرو اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جتنی چٹھیاں لکھی ان سب کے اوپر ان کی پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ کے نام بابرکت نام کے ساتھ شروع کیا گیا ان سب کو مضمون کیا ہے اللہ علیہ اللہ تعالی کہ مت سرکشی کرو علیہ میرے مقابلے میں واتونی مسلمین اور آج ہم میرے پاس فرما برداری کرتے ہوئے بس اتنا چٹھی کا مضمون ہے لمبا چوڑا نہیں خیر الکلام ما قل و دل عربی کا محاورہ ہے کہ بہترین کلام وہ ہے جو مختصر ہو مگر بات اس میں پوری ہو یہ جو مختصر انداز ہے اس کے اندر جو راز پنہا ہے جو دھمکی ہے وہ کسی تفصیل میں نہیں ہو سکتی ہے کیسی دھمکی دے دی اللہ تعالیٰ علیہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو میرے مقابلے میں آ کر نہ دکھاؤ واتون مسلمین اور فرما بردار بن کر پیش ہو جاؤ ہمارے سامنے فٹافٹ ایسا زبردست دھمکی کا انداز ایسا زبردست انداز خط کا کیا گزری ہوگی بیچاری پر جب اس نے پڑھی ایسے تھوڑی اس نے کابی نہ بلائی فوراً سب کو حاضر کیا جواب دو مجھے قالت یا ایوہ الملو اس نے کہا او سردارو افتونی فی امری فتوہ دو تم نی مجھ کو میرے معاملے میں مشورہ دو مجھ کو میرے معاملے میں میں کیا کروں ما كنت قاطعتا امرا حتى تشهدوني میں نہیں کسی معاملے کو کاٹتی ہوں یعنی فیصلہ کرتی ہوں حتا تشهدوني یہاں تک کہ تم میرے پاس حاضر ہوتے ہو پہلے میں تم سے مشورہ کرتی ہوں اس کے بعد کوئی فیصلہ کرتی ہوں اس خط کا جواب دینے سے پہلے کیا اس پر ہمارا رد عمل ہونا چاہیے میں تم سے مشورہ پوچھتی ہوں ارکان مملکت بھی بڑے چالاک ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کی رائے کیا ہے ایسا نہ ہو کہ ہم ایک رائے دے دیں اور اس کی رائے دوسری ہو تو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ آپ ہی بتائیے کہ جنگ مناسب ہے کہ نہیں تو وہ فوراً سمجھ جائے گی کہ بے ہمت ہیں اور فری کا مال کھاتے رہیں اور یہ جنگ کرنے کی ہمت ہی نہیں رکھتے ہیں اس لیے انہوں نے عجیب سیاسی انداز کا جواب دیا نحن لو قوت بخشن شدید انہوں نے کہا ہم ہیں اولو قوا بڑے طاقت والے وہ اولو باسن شدید اور سخت جنگ کرنے والے بڑے جنگجو ہیں اور اور سامان اور صحت سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے لیکن ون امر و ہلئی کی معاملہ تیری جانب ہے فیصلہ تو کر جو فیصلہ کرے گی وہ ہمیں منظور ہے اگر جنگ کا فیصلہ ہوتا ہے تیاری پوری ہو چکی ہے فنزوری تو غور کر تو ماں داتا مرین تو کیا حکم دیتی ہے کیا فیصلہ کرتی ہے اپنی طرف سے کوئی ایسا مشورہ نہیں دیتے کہ جس میں پھنس جائیں نہیں سمجھے کہ کل اگر شکست ہو جائے گی تو ہم کہہ دیں گے کہ ہم نے تھوڑا آپ کو مجبور کیا جنگ کرنے کے لیے اور اگر جنگ نہ کریں اور کوئی حالات پیش آ جائیں اور ان پر الزام آئے کہ تم نے جنگ کیوں نہیں کی وہ کہیں جناب ہم نے تو کہا تھا آپ کو آپ دو فیصلہ کیا حکم دینا ہے اس بچاری نے جو خط کا مضمون پڑھا وہ تو گھبرائی ہوئی ہے ہماری تاریخ میں اسی طرح کا ایک زبردست خط لکھا گیا ایک معتصم باللہ بادشاہ گزرا ہے رشید کا بیٹا کم پڑھا لکھا تھا اس کے دور میں ایک علاقے کے اوپر حملہ ہوا اور وہاں سے کچھ ہاشمی عورتیں گرفتار ہو گئیں اور رومی بادشاہ نے کچھ لوگوں کو پیغام دے کر کے بھیجا چٹھی دے کر کے بھیجا اور اس میں بہت سخت گالیاں لکھی کہ دیکھو میں نے تمہارے علاقے پر بھی قبضہ کیا اور تمہاری ہاشمی عورتوں کو بھی میں نے گرفتار کیا اور اب تم اس دن کا انتظار کرو جب تمہارے پاؤں سے کے نیچے سے تمہارا تخت سرکے گا بہت سے بلّا نے اپنے سیکٹری اس کا جواب لکھ اس نے بہت لمبا چوڑا جواب لکھا اور اس سے کوئی دس گنا زیادہ گالیاں دی ایک ایک ٹن کی گالی صبح دیکھا محتسم بلّہ نے کہا سنا اس نے سنا بہت دیا ہے کیا خط لکھا تو نے دوبارہ لانے کر کے ایسے دو تین مرتبہ لکھتا رہا بہت برہم ہو گیا جنرل سیکٹری سے پوچھا کس نے اس کو خط لکھنے کے لیے ذمہ دار بنایا اس کو کس نے میرا سیکٹری بنایا سب گھبرا گئے سخت مزاج آدمی پتہ نہیں کیا آرڈر دے دے اس کے بعد سب بیٹھ گئے حضور آپ ہی فرمائیے کیا لکھیں تو اس نے عجیب لفظ لکھوایا اس نے کہا لکھو غدن یوم الرضع کل کا دن بتائے گا ماں کا دودھ کس نے پیا ہے اور یہ اتنا لمبا ترجمہ تو ہمارا اس کے تو دو ہی لفظ ہے غدن یوم الرضع غدن کل یوم الرضع دودھ پینے کا دن ہے یہ لمبی چوڑی باتیں لکھتے رہتے ہو کر کچھ سکو نا تو ذلت کے سوائے اور کچھ ہوگا صبح خود بتائے گی کیا ہوگا اور بس دوسرے دن خود گھوڑے پر بیٹھا اور جو سپا سالار تھا چیف آف آرمی اسٹاف اس کو بھی پیچھے ہٹایا میں خود سپا سالاری کروں گا اور حملہ کیا اور اس کے ملک کو توڑتا چلا گیا دور تک اندر چلا گیا اس کے بہت علاقوں پر قبضہ کیا ان عورتوں کو بھی چھڑایا اس کے بعد کیا کیسا جواب رہا اس کو کہتے ہیں جواب حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھ کر کے وہ تو بچاری کے دماغ سینٹر میں آ گیا ہے کھڑکیاں ہلی ہوئی ہیں اور پریشان وہ کم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے قالت ان الملوک اس کا کہا بے شک بادشاہ لوگ اذا دخلوا قریا جب داخل ہوتے ہیں کسی بستی میں افسدوها تو اس کو بگاڑ دیتے ہیں وجالو عزت الحاز ذلہ اور بنا دیتے ہیں وہاں کے عزت والوں کو ذلیل ترین لوگ جو وہاں کے عزت والے ہوتے ہیں تحس نحس ہوتا ہے پھر عزت والے گرفتار ہوتے ہیں پھر کہیں ان کے لیے غلامی کے فیصلے ہوتے ہیں کہیں ان کے لیے قتل کے فیصلے ہوتے ہیں کہیں ہمیشہ کی گرفتاری کے فیصلے ہوتے ہیں یہ کچھ ہوتا ہے وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ اور بادشاہ لوگ ایسا ہی کیا کرتے ہیں یہی تاریخ عموم ہے یہی تاریخ الملوک ہے یا یہ اشارہ ہے کہ یہ بھی اسی طرح کریں گے تو انہوں نے کہا ہاں، بات تو صحیح ہے جنگ میں جیت بھی ہوتی ہے ہار بھی ہوتی ہے جیت ہو گئی سبحان اللہ لیکن اگر ہار ہو گئی تو پھر کیا کریں گے اس نے کہا اس طرح نہیں پہلے تھوڑا آزماتے ہیں وہ انی مرسلۃن اور میں بھیجنے والی ہوں طرف بھی حدیت کچھ ہدیے اور تحفے پنازیرۃن تو میں دیکھتی ہوں المرسلون کیا چیز لے کر کے واپس لوٹتے ہیں بھیجے ہوئے کیا جواب لے کر آتے ہیں بھیجے ہوئے میں ہدیے تحفے دیتی ہوں اگر دنیا دار انسان ہوں گے اس پر خوش ہو جائیں گے اور ہمارا شکریہ ادا کریں گے کہ چلو آئندہ موسم میں اتنے اور بھیج دینا اور اگلے سال اسے ڈبل بھیجنا اور اگر یہ اللہ والے ہوں گے تو پھر ان کو اس طرف کوئی دھیان نہیں ہوگا یہ حدیے دے کر بھیجتی ہوں اس موقع پر بھی ہماری تفسیروں میں کہ حدیے تھے کیا اللہ اکبر سونے کی اتنی اینٹیں چاندی کی اتنی ہیرے اور موتی اتنے لیکن ان میں سے کوئی ہم کو تو حصہ ملنے والا نہیں تو اگر ہمیں معلوم ہو جائے اور ہم رٹا رٹا کر تلزلم کو بھی یاد کراتے ہیں وہی پوچھتے ہیں امتحان میں کتنی اینٹیں سونے کی اور کتنی چاندی کی تھی ہم کو کیا فائدہ ہوا اس کا جو قرآن کہنا چاہتا ہے کیا اس کا اس سے کوئی تعلق ہے یہ حدیع اور تحفے بھیجتی ہوں چنانچہ بھیجے تو ہم کو تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ ایمان والے کو جب مال کی لالچ دی جائے تو کیا کیا جائے وہ کیا جائے جو بن العاص نے کیا مصر فتح ہو گیا یہودیوں نے کہا کہ جتنی دولت چاہیے اتنی لے لو لیکن فلاں پہاڑ ہمیں دے دو لوگوں نے پوچھا کیوں کہا کہ اس پہاڑ کے لیے ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ یہ جنت کا پہاڑ ہے جو یہاں دفن ہوتا ہے وہ جنت میں جائے گا فرمایا تم سے زیادہ ہم مستحق میں جنت میں جانے کے لیے ہمارا قبرستان بنے گا ہمیں یہ سبق سیکھنا ہے کہ جب ایسی دولت کی ہم کو لالچ دی جائے ہمیں کیا جواب دینا چاہیے وہ دینا چاہیے جو محمد الفاتح نے جواب دیا قسطنطنیہ والوں کو قسطنطنیہ جب دفاع کرنے کے لیے ناکام ہو گئے کوئی حربہ نہیں چلنے لگا تو انہوں نے آخری حربہ اختیار کیا کہ اندر سے سونے اور چاندی کے چھوٹے چھوٹے وہ گولے بناتے تھے اور ان گولوں کو پھینکتے تھے باہر کہ لشکر میں لڑائی ہو جائے گی سونے بٹورنے کے لیے تو ہماری جیت ہو جائے گی اور جب انسان لالچ میں آتا ہے اللہ کی مدد ہٹ جائے گی محمد الفاتح سے لوگوں نے کہا کہ اب اندر سے آگ کے گولے نہیں آ رہے ہیں بلکہ سونے اور چاندی کو پھینکا جا رہا ہے آج سمندر میں پھینکتے چلے جاؤ میں سمجھتا ہوں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور پھر سترہ دن محاصرہ کرنے کے بعد دشت تو دشت رہی دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے اس کا عجیب نقشہ ہے قسطنطنیہ کا استنبول کا کہ سامنے سمندر ہے وہ سمندر کو بند کر لیتے تھے کوئی راستہ نہیں اندر جانے کا اس کے بعد جو باہر سے حملہ آور ہے وہ پس جگہ پر ہوتا ہے شہر اونچائی جگہ پر ہے ادھر سے حملہ نہیں ہوتا پیچھے کی طرف سے اگر کوئی آئے تو پیچھے سمندر ہے اس کو کراس کیسے کرے اور آپ کہیں کشتیاں لے کر کے چلا جا اس کے پیچھے بہت بڑا جنگل ہے اس جنگل میں سے کشتیاں کیسے لائے اس نے آرڈر دیا ایک ٹیم تیار کرو جو شتیروں کی سڑکیں بناتی جائے دوسری ٹیم اس کے اوپر کشتیاں کھینچتی جائے ہیں اور تیسری ٹیم راستہ ہموار کرتی جائیں ایک ہی رات کے اندر چودھویں کا چاند تھا پیچھے کی طرف سے جو صبح کو پہنچے سمندر کے بعد اور جو کشتیاں ڈالی اور دریا سمندر کراس کیا تو جو پہلا شخص گیا تھا وہ گھبرا کے مارے بھاگا اس نے کہا دیو آمد لگتا ہے کہ جنات اتر آئے ہیں انسان نہیں آئے ہیں ادھر سے انسان نہیں آ سکتے ہیں یہ سیکھنے کی چیزیں تھیں ہم کدھر جا رہے ہیں میں کچھ ہدیے تحفے بھیجتا ہوں فما فلما جا سلیمان تو جب آیا وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ سلیمان کو فائل بنا دیجیے جب سلیمان علیہ السلام آئے فلما جا رسول فلما جا المرسل جب وہ بھیجا ہوا مرسل جب بھیجا ہوا بندہ آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تو سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا ہدیے دیکھ کر کے یہ ایمان والوں کو سبق دیا جا رہا ہے بیمان بمال فرمایا اچھا تم مجھے مال کے ذریعے سے مدد دینا چاہتے ہو تو کیا تم مال کے ذریعے سے مجھے بڑھانا چاہتے ہو مال کی مدد دیتے ہو فما آتا اللہ خیر جو دیا ہے اللہ نے مجھ کو وہ بہتر ہے مما آتاکم اس سے جو تم کو دیا ہے ہمیں نبوت والا علم عطا کیا ہے تمہارے پاس کیا ہے بلحان تم بھی ہدیت کم بلکہ تم ہی اپنے ہدیوں کے اوپر تفرحون اکڑتے ہو اور خوش ہوتے ہو واپس چلا جا کچھ اس سے نہیں لیا جو ان کا امیر تھا اس کو کہا پورے سامان کو لے کر اور قافلے کو لے کر واپس جا اور ان کو جا کر کے پیغام سنا دیں بال تو ہم ضرور بے ضرور آئیں گے ان کے پاس بھی جنود ایسا لشکر لے کر لا قبل لہم جس کے مقابلہ کرنے کی ان میں کوئی طاقت نہیں ہوگی لا قبل لہم بہا بہا اس لشکر کا مقابلہ کرنے کی لہم ان میں لا قبل کوئی طاقت نہیں ہوگی قبل کے معنی لا طاقت رواہ البخاری امام بخاری نے اس کا ترجمہ کیا لا قبل معنی لا طاقت لہم کوئی طاقت نہیں ہوگی ان کے لیے اس کا مقابلہ کرنے کی وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ اور ہم ضرور بضرور نکالیں گے ان کو منہا اس ملک سے اذلتن نسال میں کہ وہ ذلیل ہوں گے وَهُمْ سَاغِرُونَ اور وہ ہیں ہی ذلیل ہونے والے جو اللہ کو چھوڑ کر کے سورج کے آگے سر جھکاتے ان سے بڑا کون ذلیل ہوگا اذلتن ذلیل کر کے ان کو نکالیں گے ذلیل جمع ذلہ اس حال میں کہ وہ ذلیل ہوں گے قیدی ہوں گے گرفتار ہوں گے اس طرح نکالا جائے گا ان کو اب آگے لمبا چوڑا بیان کہ جیسا یہ واپس پہنچا تو گھبرا گئے کہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا یہ اس طرح کے لوگ نہیں ہے کہ ہدیتوں تحفے لے کر کے خوش ہو جائیں اس نے کہا اب کیا کریں کہا آپ ہی بتائیے اس نے کہا بس اب سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ میں خود جاتی ہوں اور اپنے ارکان مملکت بھی لے کر کے جاتی ہوں اور خود جا کر کے معذرت کرتی ہوں دیکھتے ہیں پھر کیا جواب دیتے ہیں شریف لوگ ہیں بڑے لوگ ہیں ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ جاتے مجھے قتل کر دیں گے کوئی نہ کوئی بہتر راستہ نکالیں گے میرے ساتھ نرمی کا راستہ نکالیں گے نرمی کریں گے اب وہ چل پڑی وہاں سے ارکان مملکت کو لے کر کے تو قرآن کریم اب اس کو بیان کرے کہ وہ کس طرح چلے اور کس طرح نکلے اور کیا تیاریاں ہوئیں یہ قرآن پاک کا کام نہیں کوئی قصوں کی کتاب تھوڑی ہے اب جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے قریب آپ پہنچے تو پھر حضرت سلیمان نے کیا کیا قرآن بس اس کو بیان کرتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ وہ آ رہے ہیں تو فرمایا کہ ایسا کرو جو اس کا تخت ہے اس پر اس کو بڑا ناز ہے اس کے پہنچنے سے پہلے اس کا تخت آنا چاہیے تاکہ اس کو اندازہ لگے کہ ہماری طاقت کیا ہے ہم نے تم کو کہا کہ آ جاؤ ہماری طاقت یہ بھی تھی کہ پوری اسمبلی کو اور پورے ارکان مملکت کو لے کر کے ہم سیدھا یہاں آ جاتے جو تخت لا سکتا ہے تو تخت والوں کو بھی تو لا سکتے ہیں نا پوری کابینہ آ جائے اور اس کے تخت کے لیے لکھا ہے یہ بھی کہ کتنا لمبا تھا کتنا چوڑا تھا کتنی کرسیاں لگتی تھیں علامہ والحفیظ اگر وہ باتیں مان لی جائیں سچی تو تصور نہیں کیا جا سکتا ایسے تخت کا دنیا میں اتنا بڑا تخت کہ پورا سمجھو ایک ملک کا سب کچھ نظام اسی کے اندر اسی پورے تخت کو کون لائے گا اس کے آنے سے پہلے قال الملأ حضرت سليمان علیہ السلام نے فرمایا او سردارو ايكم ياتيني کون ہے تم میں سے ياتيني جو لائے میرے پاس بھی عارشیاں اس کے عرش کو اس کے تخت کو قبل ان مسلمین اس سے پہلے کہ وہ آ جائیں ہمارے پاس فرما بردار بن کر کون ہے جو اس کو ہمارے پاس لے کر کے آئے قال عفریت من الجن کہا جنوں میں سے ایک بڑے دیو نے عفریت زبردست جن بڑا جن طاقت والا جن ایک دیو نے کہا بڑے جن نے کہا انا آتی کبھی میں اس کو لاؤں گا آپ کے پاس قبل ان تقوم من مقامک اس سے پہلے کہ آپ اٹھیں اپنی مجلس سے کھڑے ہوں اپنی مجلس سے مطلب جو آپ کی کابینیں چل رہی ہیں جو اس وقت میں آپ کا مشورہ چل رہا ہے یہ جب برخاست ہوتی ہے اسمبلی اس سے پہلے لے کر کے میں آ جاؤں گا اس کو اس سے پہلے کتنا جلدی وہ کتنی دیر کا وقت ہوگا دو چار گھنٹے کا ہوگا پانچ چھ گھنٹے کا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے اتنی جلدی لے کر کے آ جاؤں گا کس نے کہا عفریت نے کہا اب اس کے بارے میں بھی لوگ پیچھے پڑ گئے کہ اس کا نام کیا تھا کسی نے کہا اس کا نام زکوان تھا کسی نے کہا سخر تھا اب ہمیں معلوم بھی ہو جائے نام تو ہمیں تو کوئی تخت لا کر نہیں دے گا تو پھر فائدہ کیا پوچھنے کا قال عفریت من تم کہا ایک بڑے دیو نے جن نے زکوان نے یا سفر نے کہا میں لے کر کیا ہوں گا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌ اور بے شک میں اس پر طاقت رکھنے والا ہوں ایسا کر لوں گا اور اگلی بات بد سے بدنام برا ہماری قوم بدنام بہت ہے جنوں کی لیکن امین ان میں امانت دار ہوں اس میں کوئی خیانت نہیں کروں گا آپ سوچے کوئی ہیرے موتی راستے سے چرا لے گا میں ایسا نہیں کروں گا بد سے بدنام برا چونکہ جن بچارے بدنام ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اگلی آیت کا انداز بتاتا ہے کہ اس بات پر مطمئن نہیں ہوئے اس سے پہلے یہ تو دو تین گھنٹے کا کام ہے اس سے پہلے آنا چاہیے اور قرآن پاک بتانا کیا چاہتا ہے قرآن پاک یہ بتانا چاہتا ہے کہ علم کی طاقت دنیا کی ہر طاقت سے بڑھ کر ہے علم کی طاقت اللہ کے تعلق کی طاقت اللہ سے کی معرفت کی طاقت اس سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے لوگ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ جنوں سے دوستی ہو جائے گی تو یہ کام کرائیں گے اور وہ کام کرائیں گے خاک کریں گے جن بچارے کیا کام کر سکتے ہیں علم والا وہ کام کر سکتا ہے جو جنوں کے ذہن و تصور میں نہیں آ سکتا قال الذي عنده علم من الكتاب کہا اس آدمی نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا کون سی کتاب وہ جو اس زمانے کی کتاب تھی تورات اس کا علم تھا اور زبردست نیک آدمی تھا بزرگ آدمی تھا اور مستجاب الدعوات تھا اللہ کے ہاں اس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں اس نے کہا انا آتی کبھی قبل آئیں گے اور کا طرف میں لاؤں گا اس کو آپ کے پاس اس سے پہلے کہ پلٹے آپ کی جانب طرف آپ کی نگاہ مطلب آپ ادھر دیکھ رہے ہوں جب تک آپ واپس ادھر دیکھتے اس سے پہلے تخت یہاں آ جائے گا تو اتنا جلدی لائے گا کہا ہاں بالکل لاؤں گا میرے پاس کتاب کا علم ہے اس صورت میں بھی علم کی فضیلت بیان کی گئی اگلی صورت میں بھی علم کی فضیلت آ رہی ہے اور وہاں یہ بھی بتایا جائے گا کہ علم کا تقاضا کیا ہے علم والے نے کہا اس میں بھی بحث چل پڑی کہ اس کے پاس کیسا علم تھا مختصر جواب ہے اس کو اللہ کی معرفت تھی اور مستجاب الدعوات تھا اس کی دعا قبول ہوتی تھی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک بڑا نام ہے اسم العظم بڑا نام جس کو وہ معلوم ہو جائے اس کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے اور وہ نام کون سا ہے فرمایا وہ اللہ ہی ہے لیکن اس کے کہنے کا سلیقہ آ جائے اور بعد میں کہا لا الہ الا ہو ہے وغیرہ اس کو وہ اس میں آزم معلوم تھا اور مستجاب الدعوات تھا اللہ کے اس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں اس نے ادھر یہ بات کہی اور ادھر کہا یا اللہ حاضر ہو جائے یہ سخت بس جو کہا تو فلنگ مارا عندہ حضرت سلمان علیہ السلام نے ایسے دیکھا تو تخت وہ سامنے میدان میں رکھا ہوا فلما رآہو تو جب دیکھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے مستقر رکھا ہوا وہ تخت عندہ ان کے پاس قال من فضل ربی یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے جن کیا کرے گا بچارہ وہ لے آتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ ہاں بڑی مضبوط فوج ہے ہماری طاقتور ہے اٹھا کر کے لے آیا لیکن یہ تو لمحوں میں لے کر آئے چشم زدن میں فارسی والے کہتے چشمے آنکھ پلک پلٹنے پلک چھپکنے سے پہلے لے کر آگے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے اللہ اکبر اور میرے رب نے مجھ پر یہ کرم کیا یہ فضل کیا کہ میری امت میں ایسے ایسے بزرگ اور ایسے ایسے نیک لوگ پیدا فرمائے یہ کون آدمی تھا اس کا بھی لوگوں نے نام لکھا آصف ابن برخیہ لیکن یہ ہماری روایتوں میں بھی ہے اس لیے اس کا نام یاد آپ بھی رکھ لیجیے گا آصف ابن برخیہ کون کا نیک آدمی تھا اس نے دعا کی آ گیا بعض حضرات نے کہا کہ نہیں یہ حضرت سلیمان علیہ السلام خود ہی تھے خود کیا مطلب جن نے کہا اتنا جلدی لاؤں گا اور بڑے روب سے کہا میں بڑا طاقتور ہوں کہا تو نے کون سا کمال کیا میں اللہ سے مانگتا ہوں ابھی آئے گا وہ دیکھو آ گیا بس یہ ہے میرے رب کا کرم لیکن قرآن پاک کے الفاظ پہلی تفسیر کا ساتھ دیتے ہیں کہ یہ آصف ابن برخیہ ہی ہے جو لے کر کے آیا ہے کہا من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے لیکن رب جس پر فضل کرتا ہے تو وہ کس لیے ہوتا ہے وہ ایک زبردست امتحان میں کھڑا ہوتا ہے انسان لیا بلوا نہیں تاکہ آزمائے مجھ کو میرا رب اش کرو میں شکر کرتا ہوں ام اکفر کرو یا میں نہ کرتا ہوں اللہ اکبر جس کو بھی کوئی نعمت ملے گویا وہ امتحان گاہ میں پہنچ گیا ہے کہ اب شکر گزار بنتا ہے کہ نہ شکرہ بنتا ہے وہ ہم نے اور جو کوئی شکر گزار بنے گا فإنما يشكر شکر تو وہ شکر کرے گا اپنی ذات کے لیے وہ كفر اور جو کوئی کفر کرتا ہے غنی کریم تو بے شک میرا رب بے نیاز ہے اس کو کسی کے شکر کی ضرورت نہیں کریم ان وہ عزت والا تعریفوں والا ہے اس کا شکر کرنے سے کوئی بڑا نہیں وہ بنتا ہے وہ خود بخود ہی بڑا ہے ہمارے بزرگوں میں سید عطا اللہ شاہ بخاری امیر شریعت گزرے بہت لمبی لمبی تقریریں فرماتے تھے تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کل بے دینوں کے گھروں کے اوپر جو تم کو لکھا ہوا ملتا ہے آزا من فضری ربی اے آزا من فضری ربی نہیں لکھتے یہ لکھ دینا من فضلی بڈی پنجابی بڈی بڈی کا بنا رشوت یہ رشوت کے فضل سے کوٹھی بنی ہے آپ بے دینوں کے مکان پر جو ان کو کیا ہاضا من فضلی ربی آگے تو غور کرو گویا وہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ میرے رب نے فضل کر لیا ہے اور اب میں اس امتحان دینے کے لیے تیار ہوں کہ میں شکر کرتا ہوں کہ نہ شکری کرتا ہوں لکھنے کا تو یہی مطلب نکلا وہ کہتے تھے یہ رشوت کی, کی فضیلت ہے قال نكروا لها عرشا ننظر تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون قال نكروا لها حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا نكروا لها بدل دو اس کو بدلو اوپرا بنا دو لہا اس کے لیے عرشہ اس کے تخت کو اجنبی بنا دو اجنبی بنانے کا مطلب ادھر کے ادھر ادھر کا ادھر کرو کچھ ہیرے موتی کم کرو کچھ ایسا کرو ننظر تاکہ ہم دیکھیں تخت دی کیا وہ ہدایت پاتی ہے ہم تکون من لا یحتدون یا ان لوگوں میں سے ہوتی ہے جو ہدایت نہیں پاتے ہیں یعنی یا ہم دیکھیں کہ اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ اسی کا تخت ہے یا وہ ان لوگوں میں سے ہوتی ہے کہ جو اتنی موٹی بات کو نہیں پہچان سکتے ہیں اور یہ بات بھی کہ اس کے تخت کو ذرا بدلو تاکہ وہ اس کرامت کو دیکھے اور اللہ اس کے دل کی کھڑکیاں کھول دے اور اس کو ایمان نصیب کر دے فلما جاءت تو جب وہ آ گئی اپنے لشکر کے سمیت آئی اپنے کابینہ کے سمیت آئی ہاں قضا عرشک اس سے پوچھا گیا کہ ایسا ہی ہے تیرا تخت قرآن پاک اس کی ذہانت کا اظہار کرتا ہے بہت ذہین عورت کا لن ہو اس نے کہا گویا کہ یہ وہی ہے لگتا تو بالکل وہی ہے جیسا میرا تخت ہے ویسے ہی لگتا ہے البتہ کچھ چیزیں بدلی ہوئی ہیں وَأُوْتِينَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَأُوْتِينَ الْعِلْمَ اور ہم کو علم دے دیا گیا تھا من لیا اس سے پہلے یعنی آپ کو اتنی بڑی کرامت دکھانے کی ضرورت کیا تھی ہم تو سمجھ گئے تھے کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں آپ صرف بادشاہ نہیں وہ کنا مسلمین اور ہیں فرم برداری کرنے والے ہم تو خود ہی حاضر ہو گئے فرم برداری کرتے ہوئے من قوم كافرين آج وہ ایمان لے آئی تو پہلے کیوں نہیں مان لائے آج تک وصدہا سب اور روکا ہوا تھا اس کو تعبد من دون اللہ ان چیزوں نے جن کی وہ پوجا کرتی تھی اللہ کے سوا جن چیزوں کی پوجا کر رہی تھی اللہ کے سوا اور جن بھول بھلائیوں میں مبتلا تھی ان چیزوں نے اس کو روکا ہوا تھا اللہ کے دین سے آج تک ورنہ وہ آج تک مسلمان ہو گئی ہوتی اور کیوں رکی تھی کانت من قوم کافرین اس لیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اللہ کے انکار کرنے والے لوگوں میں سے تھی کافر لوگوں میں سے تھی تو وہاں کے ماحول کی وجہ سے وہ پوجا پاٹ میں مبتلا ہو گئی اور پھر اس میں ایسی لگی کہ اللہ کے دین سے ان کاموں نے اس کو روک دیا اور دوسرا ترجمہ یہ بھی کیا وہ سب سلیمان اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو روک دیا ما کانت تعبد من دون اللہ جن چیزوں کی وہ پوجا کیا کرتی تھی اللہ کے سوا انہا کانت من قوم کافرین بے شک وہ تھی انکار کرنے والی قوم میں سے انکار کرنے والے لوگوں میں سے لیکن پہلی تفسیر زیادہ واضح ہے قیل اللہ السرح کہا گیا اس سے ادخلی السرح داخل ہو جا محل کے اندر السرح کے معنی بھی محل اور کل ہم نے پڑھ لیا قصر اس کے معنی بھی محل فرق کیا ہے دونوں نے سر بطور خاص وہ محل کہ جس کو شیشوں سے جڑا جائے جس میں موتی جھڑے جائیں اس کو کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جا پلمت حصی بت لجا تو جب اس نے دیکھا محل کو تو اس نے اس کو گمان کیا لجا تن گہرا پانی لجا گہرے پانی والا گمان کیا مطلب اس کے سین کے اندر اس کے فرش کے اندر ایسے ہیرے اور موتی لگائے گئے تھے کہ ایسے ان کی چمک لگتی تھی جیسے ان کے نیچے پانی ہے ان کے نیچے نہیں بلکہ یہ پانی کی نہر ہے نہر ہی لگتی تھی حالانکہ تھی نہیں نہر تو جب بچاری جانے لگی اس نے سوچا یہ پانی ہے اور پانی بھی گہری سی نہر لگتی ہے شاید چھوڑ دی ہوگی سہن میں تو کہنے وہ کشپت ان اور ہٹا دیا اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اوپر اٹھا کر چلنے لگی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ان سرح ممرد من قواریر ہو سرح ممرد من قواریر یہ تو ایک محل ہے ممرد جھڑے ہوئے ہیں من قواریر شیشو سے اس میں شیشے جڑے گئے ہیرے اور موتی جڑے گئے ہیں یہ نہر نہیں ہے کیا ہو گیا تجھے عقل ٹھکانے لگ گئی اس مقام کو بھی آپ غور سے سمجھیے جس کو دنیا کا بھوت سوار ہو وہ اسی سے متاثر ہوتا ہے آپ دنیا داروں کو دیکھیے کبھی آپ اس میں باتیں کرتے ہوئے جن مگن ہے دنیا میں تو بس یہی کرتے رہیں گے فلانا آدمی گیا تھا نا فلانی جگہ تو وہاں کے باتھ روم اتنے بڑے اور اتنے چوڑے اور اتنے خوبصورت باتھ روم اس نے سوچا شاید یہ رہنے کا کمرہ وہ ادھر ہی رہنے لگ گیا مذاق اڑاتے ہیں وہ سمجھ نہیں پایا اس گھر کو کوئی کہتا ہے نہیں جناب انہوں نے تو فلش کی سیٹ کو یہ سمجھا کہ شاید یہی چولہا ہے کھانا پکانے کے لیے اتنا خوبصورت تھا اس کے اوپر بھی سونے کے کا پانی چڑھا ہوا ہمارے جاننے والوں میں ایک آدمی اس نے بھی اب سیٹ کے اوپر سونے کے وہ ایسے لکیریں لگوائیں ہیں تو میں نے تو نہیں دیکھی خیر لیکن میں نے سنا میں جاننے کم کم جانتا ہوں میں غیر ایمان والا ہے تو پوچھا کیوں کہتا ہے جی چھوٹی بچی وہ کہنے لگی کہ نہیں اس کے اوپر سونے کی اب وہ تھوڑا سا پانی چڑھا دو خوبصورت لگتا ہے تو ایسی جگہ جب کوئی آدمی جا کر دیکھتا ہے تو اس کو حیران کی ہوتی ہے تو اگر کوئی آدمی اپنے کو بڑا سمجھا ہوا تھا اور پھر اس نے ایسی جگہ کو دیکھا تو اس کا دماغ سینٹر میں آ جاتا ہے اچھا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا تھا وہ متاثر ہوتا ہے ان چیزوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو یہ دکھانے کے لیے سب کچھ اس لیے کیا کہ تجھے چار پیسے مل گئے اور اللہ کو بھول گئی کیا ہو گیا تجھے اسی لیے ایسا محل بنایا اب جب اس نے دیکھا کہ ہو میں تو یہاں کے محل کو پہچان ہی نہیں سکی ورنہ جو بڑا انسان ہے ظاہر ہے اس کے پاس بھی ویسی محل ہے تو وہ اس محل کو کیوں نہ پہچانے اس کی یہ دلیل ہے کہ اس کے پاس اس طرح کی چیزیں نہیں تھی اور وہ اس کو پہچان نہیں سکی تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمائے تو شیچہ جڑا ہوا محل ہے اس کو احساس ہوا قالت رب انی ظلمت نفسی اس نے کہا او ہو میرے رب اے میرے رب انی ظلمت نفسی میں نے اپنے اوپر ظلم کیا کس کمینی دنیا کے پیچھے فرشتہ ہو گئی اور میں نے سوچا کہ ہم چنی دیگرے شاید ہمارے جیسے دنیا میں کوئی مالدار پیدا ہی نہیں ہوا اور بس میں اسی میں مگن انی ظلم تو نفسی میں نے اپنے ذات کے اوپر ظلم کیا تھا آج آ کر کے دیکھا کہ حضرت سلیمان کو اتنی طاقت آپ نے دی اتنا مال دیا لیکن کوئی توجہ ہی نہیں اس کی جانب وہ مَا تما سلیمان اور میں نے اسلام قبول کر لیا میں جھک گئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ للہ رب العالمین اس اللہ کے لیے جو جہانوں کا پالنہار ہے ہماری تفسیریں تفسیروں کا مطالعہ کرنا چاہیے اور علماء کرام کو تو خوب خوب کرنا چاہیے مگر ان چیزوں کو بھی سامنے رکھ کر کے کہ تفسیروں میں جو بھی بات آئے وہ من وان تسلیم کر لی جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے وہ بھی کوئی معصوم نہیں ہے ایسی بھی تفسیریں ہیں جن میں یہاں ایسا لکھا ہوا ہے نعوذ باللہ کہ اس کی پنڈری ننگی کروائی گئی تھی اصل میں اس کو دیکھنا تھا کتنی خوبصورت استغفر اللہ یہ اللہ کے نبی کی طرف یہ بات منسوب اور پھر قرآن کا انداز دیکھو نا کہ جیسے اس کو یہ احساس ہوا کہ ہائے میں تو ان کے فرش کو بھی نہیں پہچان سکی محل کو کیا پہچانوں گی ابھی تو اندر گئی نہیں ہوں میں جو ان کے فرش کو نہیں پہچان سکی کتنی بے وقوفی میں مبتلا تھی آپ کو کیسی کمینی دنیا کو دل دے بیٹھی اور رب انی ظلمت نفسی میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے یہ ہے قرآن کا مقصود اور یہ ہے نچوڑ اس قصے کا اس دنیا کے پیچھے فرشتہ ہو کر کے کتنے لوگ اپنے مالک کو بھول گئے فرعون بھی بھول گیا تھا اس لیے کہ اس کے پاس علم نبوت نہیں تھا جب علم ہو تو پھر انسان اس دولت سے نقصان کے بجائے فائدہ بھی اٹھاتا ہے آگے پھر ایسا ہی واقعہ ہے کہ جو لوگ دنیا کی دولت کو دیکھ کر کے اسی پر ریج گئے اور اپنے مالک کو بھول بیٹھے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ سَمُودَ خَاهُمْ صَالِحًا اور یقیناً بھیجا ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو ان عبد اللہ کہ عبادت کرو اللہ کی فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ جب بھی انہوں نے اپنی قوم کو آ کر اللہ کے دین کی دعوت دی اچانک ان کے دو گروہ بن گئے ایک حضرت صالح علیہ السلام کو ماننے والا ان کی دعوت قبول کرنے والا اور ایک منکروں کا گروہ یک دونوں آپس میں لڑنے لگ گئے مکہ میں بھی یہی صورتحال ہے کچھ لوگ ایمان لا چکے ہیں اور کچھ ایمان سے محروم ہیں اور دونوں کی آپس میں کشمکش جاری ہے فرمایا یہ کوئی نئی بات نہیں پہلے سے یہی چلا رہا ہے قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئات قبل الحسنہ اور وہی بات کہہ رہے ہیں جو مکہ والے کہہ رہے ہیں مکہ والے کیا کہہ رہے تھے اگر یہ دین سچا ہے تو ہمارے اوپر خدا کا عذاب کیوں نہیں آتا ہے لیا عذاب خدا کا اور یہ قوم کیا کہہ رہی ہے یہ بھی وہی کہہ رہی ہے یا قوم لم تستعجلون یہ قوم بھی کہہ رہی ہے کہ اے صالح علیہ السلام ہم نہیں تجھے مانتے اگر تو کہتا ہے کہ یہ دین سچا ہے لا خدا کا عذاب ہمارے اوپر ہم دیکھیں کہ تو ہے سچا کہ نہیں قال یا قومی وہ فرماتے ہیں اے میری قوم تمہیں کیا ہو گیا نمتر کیوں جلدی مانگتے ہو بس بری حالت کو قبل الحسنہ اچھی حالت سے پہلے لولا تستغفرون اللہ کیوں نہیں تم بخشش طلب کرتے ہو اللہ سے لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے اللہ سے معافی طلب کرو یہ معافی تم پر رحم کرنے کا ذریعہ بنے گی کیا کر رہے ہو اور پھر دوسری کیا بات کہی انہوں نے وہی بات جو مکہ والے کہہ رہے تھے اور ہر دور کے نافرمان کہتے ہیں اور صحابہ کو تسلی دی جا رہی ہے کوئی نیا مسئلہ نہیں کیا انہوں نے کہا اتیرنا بھی کا تھا اس کو تا کو تاؤ ادغام کیا تو اتیرنا بن گیا ہم منحوس سمجھتے ہیں بیکا تجھ کو وہ بھی بم کا اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ہیں ان کی نحوست کی وجہ سے ہم پریشان ہیں کبھی بارشیں رکتی ہیں اور کبھی کیا رکتا ہے اور کبھی کیا پریشانی آتی ہیں یہ سب تمہاری نحوست ہے فراہم حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تمہاری نحوست اللہ کی طرف سے ہے نحوست کا مطلب تم پر جو مصیبت اور پریشانی آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے اور تمہارے اعمال کی طرف سے آتی ہے بل انتم تم تفتنون بلکہ تم ایسے لوگ ہو تفتنون جو آزمائے جا رہے ہو جو فطروں میں مبتلا کیے جا رہے ہو وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسَعَةُ رَحَتَ اور یہ بات کہ نیک لوگوں کو منحوس سمجھنا اور دوسرے کی نحوست کی وجہ سے کہنا کہ مجھ پر پریشانی آ رہی ہے لگتا ہے کہ ہر دور کے نافرمانوں کا یہی کام رہا ہے اور نحوست کو تطیر نہ کیوں کہتے تھے جس کے لفظی منع پرندہ اڑانا میں عرض کر چکا کہ وہ دور جہانت میں کیا کرتے تھے پرندے اڑاتے تھے اگر دائیں کو اڑا تو کہتے تھے مبارک اور اگر بائیں اڑا تو کہتے تھے منحوس اور یہ کب سے کہہ رہے تھے ایک زمانہ سے نافرمان یہی کہہ رہے ہیں آج بھی کہہ رہے ہیں مکہ کے مشرق بھی یہی کہہ رہے تھے یہ دوسری بات ہوئی دو باتیں ہوئیں فرمایا اس کے علاوہ مکہ کی زندگی کے ساتھ مطابقت جس طرح مکہ کے اندر بھی سارے لوگ برابر نہیں ہیں کچھ خاص قسم کے نافرمانوں کے سردار ہیں جو رات کو سوتے نہیں بس یہی پلان بناتے رہتے ہیں ایمان والوں کو کس طرح ستایا جائے کس طرح مارا جائے کس طرح پیٹا جائے کہا اس دور میں بھی یہی صورتحال تھی وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ آس اور شہر کے اندر تھی نو آدمیوں کی جماعت رہت کہتے ہیں اس جماعت کو جو تقریباً تین سے لے کر دس آدمی پر مشتمل ہو نو آدمیوں کی ایک جماعت تھی اور وہ جماعت کیا کرتی تھی یفسدون فی الارض وہ زمین میں فساد مچاتی تھی ولا یسرحون اور وہ زمین کے نظام کو درست نہیں کرتی تھی یہ فسادی لوگ تھے یہ گنڈے لوگ تھے نو گنڈے تھے ہر شہر کے اندر ہوتے ہیں یہ اس شہر کے نو بندے تھے جو زمین کے نظام کو دھرم بھرم کر رہے تھے کوئی اچھا کام نہیں کرتے تھے قالوا تقاسموا باللہ انہوں نے آپس میں مل کر کے اللہ کی قسمیں کھائیں لنبیتنہو کہ ہم ضرور بے ضرور ان کے اوپر رات کو حملہ کریں گے بیتا تعیب رات کو اچانک حملہ کرنا اس کو اردو میں کہتے ہیں شب خو مارنا ہم شب خو ماریں گے ہو ان پر حضرت صالح علیہ السلام پر وہ اور ان کے گھر والوں پر لَنَقُولَنَّ پھر ضرور بھی ضرور ہم دیں گے یہ اس کے وارثوں سے جو وارث بچ جائیں گے ما شہیدنا ہم تو حاضر ہی نہیں تھے موجود ہی نہیں تھے ماہلی کا اہلی ہی اس کے گھر والوں کے ہلاک ہونے کی جگہ میں اس میں ظرف اور دوسرے معنی ان کے گھر والوں کے ہلاک ہونے کے موقع پر ہونے کے موقع پر ہم موجود نہیں تھے تو مصدر میمی قسمیں کھا لیں گے وہ اندالا ساد اور بے شک ہم ضرور بے ضرور سچے ہیں معلوم ہوا کہ جھوٹے اپنے آپ کو سچا کہیں یہ بھی بہت پرانی بات ہے اور قوم سمود کے یہ نو گنڈے بھی ہیں ہم اپنے آپ کو کہیں گے ہم بالکل سچے ہم تھے ہی نہیں جس اس شہر میں ہم تو پرانی جگہ گئے ہوئے تھے اور اس طرح رات کو حملہ کریں گے ان کو قتل کر دیں گے ان گنڈوں کا ایک سردار تھا آپ نے اس کا نام بھی سنا قیدار ابن صالح اور یہ حجر شہر کا سب سے بڑا گنڈا قیدار ابن صالح اور مشہور ہے کہ اس شہر کے اندر ایک گندی عورت بھی رہتی تھی غنائزہ اس کا نام بھی لکھتے ہیں بنت غنم لیکن ہم کو معلوم ہو گیا تب بھی کون سا بڑا مسئلہ ہے اس کی اس کا شور مر چکا تھا لیکن اس کی جوان بچیاں تھیں اس نے کہا کہ جو آدمی حضرت صالح علیہ السلام کا مقابلہ کرے گا اور ان کو ستائے گا اور ان کی اونٹنی کو قتل کر دے گا جو پھر میری لڑکیوں میں سے جس لڑکی کو وہ چاہے گا میں اس سے اس کی شادی کرا دوں گی قیدار ابن صالف اپنے گنڈوں کو لے کر اس نے مشورہ کیا پہلے تو حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کے قتل کرنے کا انہوں نے کہا اونٹنی کو کیا کریں گے مار کر کے اصل مسئلہ تو ان کا ہے ان کو مارو پہلے لیکن لگتا ہے کہ جیسے ان کی رائے بدل گئی اور انہوں نے پھر دوسری رائے بنائی کہ نہیں پہلے اونٹنے کو مارتے ہیں اور پھر اونٹنے کونچے بھی کاٹیں اس کے پچھلے پاؤں بھی کاٹ دیے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں پر حملہ نہیں کیا یہ سب کچھ ہوا قرآن پاک نے کہا پھر کیا ہوا کہا انہوں نے تدبیریں کی بڑی بڑی تدبیریں چالیں چلیں سازشیں کی بڑی بڑی سازشیں وہ مکرنا مکرا اور ہم نے بھی تدبیر کی زبردست تدبیر ہم نے تدبیر کی صالح علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو اور ایمان والوں کو بچانے کی اور اپنے دین کو سربلند کرنے کی اور انہوں نے تدبیر کی اللہ کے دین کو مٹانے کی وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور ان کو شعور بھی نہیں تھا وہ ہماری تدبیر کو نہیں سمجھ سکتے تھے کہ ہماری تدبیر کیسی ہے بن تو دیکھ کَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ کیسا انجام ہوا ان کی تدبیر کا کیا انجام ہوا انا دمرناہم ہوں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا دمرا یہ دمیر تدبیر کل گزر گیا تیس نحس کرنا صفحے ہستی سے مٹا دینا وہ قوم ہوں اور ان کی قوم کو بھی ہلاک کر دیا آجمائن سب کے سب کو فتل کبیوتہم تو وہ ان کے گھر خاویتم ظلم گرے پڑے ہیں ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے اپنی چھتوں کے بل خاویتم دیواریں نکل جائے اور اچانک اوپر سے چھت نیچے آ جائے ان نفیزہ نکل آیا بے شک اس میں قدرت کی نشانی ہے قومی یعلمون ایسے لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں وَأَنْجَيْنَ الَّذِينَ آمَنُوا اور نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے وَقَانُوا يَتَّقُونَ اور جو پریزگاری اختیار کرنے والے تھے وَلُوْتًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ اور لوت علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا اور یا ہاں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى سَمُودَ قوم سمود کی طرف حضرت صالح کو بھیجا ارسلنا لوطا اور حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا سدومیوں کی جانب اذ قال قوم یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا سدومی اگر سے وہاں پیدا نہیں ہوئی حضرت لوت علیہ السلام لیکن وہ بھی ان کی قوم کے انہی کے لوگ ہیں جو کہ ان کی طرف مبروس ہوئے ہیں ان کے لوگوں نے کیا کہا اتاتون الفاحشہ کیا آتے ہو تم فاحشہ بے حیائی کے کام کرنے پر وان تم تم حالانکہ تم دیکھ رہے ہو اس کے دو معنی ایک معنی کہ سب کے سامنے کھلے طور پر اور بالکل وہ ایسے ہی لوگ تھے اور دوسرے مانا کہ تمہیں عقل و دانش بھی ہے تم سمجھتے بھی اور پھر یہ کام کر رہے ہو اتا اینکم لتاتون الرجال کہ بے شک تم ہی ہو جو آتے ہو مردوں کے پاس شہوتن شہوت رانی کے لیے النساء عورتوں کے سوا بل انتم قوم تجہلون بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو جہالت کرتے ہو جہالت پر اترائے ہو فما جواب قومه الا اللہ ان قالو تو کوئی جواب نہیں تھا ان کی قوم کا مگر انہوں نے یہ کہا اخرجوا آل لوط من قریتکم نکالو تم لوط علیہ السلام کی آل کو اپنی بستی سے انہم اناس یتطہرون بے شک یہ ایسے لوگ ہیں یتطہرون جو پاک باز بنتے ہیں یہ بنتے ہیں کس کا ترجمہ ہوا علماء جانتے ہیں باب تفاول کا ایک معنی تکلف ایک آدمی بیمار نہیں ہے لیکن یہ تمر کیا بن رہا ہے وہ زبردستی میں بیمار تعال تی کئی اس جا و ما بی کی علت شیر ہے تعال تی زبردستی بھی بیمار بننا یہ تطہرون یہ پاک باز بنتے ہیں زیادہ پاک بنتے ہیں فان تو ہم نے ان کو نجات دی واہلہو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی اللہ مراہتہو سوائے ان کی بیوی کے قدرناہا ہم نے طے کر دیا تھا اس کو من الغابرین پیچھے رہنے والوں میں سے وَأَمْ تَرْنَا ترنا اور پیچھے رہنے کے دونوں معنی یا تو آئی تھی اور راستے سے پیچھے رہ گئی اور یا یہ ہے کہ آئی ہی نہیں پہلی روایت زیادہ مشہور وَأَمْ تَرْنَا ترنا مَتَرَا اور برسائی ہم نے ان کے اوپر متارم خاص قسم کی بارش پھنسا مَتَرُ المنظرین تو کتنی بری بارش تھی ان لوگوں کی جن کو ڈرایا گیا تھا یہ سب مکہ والوں کو سنایا اور دھمکایا جا رہا ہے بولے الحمد آپ فرما دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے کس کے اوپر الحمدللہ کہیے اور میں مری الحمدللہ اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کے نافرمان سارے مرے الحمدللہ تو تو کسی کے مرنے پر الحمدللہ جی ہاں اگر انسان کے جسم کے کسی اعضا میں کینسر ہو جائے اور اس کو کاٹ کر کے عزم کو الگ کر دیا جائے کٹ جائے اور ڈاکٹر کہہ دے کہ اب پچھلا حصہ محفوظ ہو گیا تو ہم کیا کہیں گے الحمدللہ للہ اللہ تیرا شکر یہ گندا آدم کٹ گیا انسان بھی ایک معاشرہ ایک جسم ہے جب اس میں گندے قسم کے لوگ پیدا ہوتے ہیں وہ پورے معاشرے کو برباد کرتے ہیں ایسے لوگ جب کٹ جاتے ہیں تو الحمدللہ اللہ کی تعریف ہے یعنی کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ دشمن مرے تھا خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا لیکن کچھ دشمن ایسے ہی ہوتے ہیں ان کا مرنا ہی اچھا ہوتا ہے ورنہ وہ پورے معاشرے کو برباد کر دیتے وسلام علی عبادی الذین خالہ اور سلام ہو اللہ کے ان بندوں پر اللہ جو انہوں نے اللہ نے چن لیے تھے اللہ خیر اما یشرکون یہ قوم مٹی اور جن کو شریک ٹھہراتے تھے وہ بالکل کام نہیں آئے اے انسانوں اب غور کرو اللہ خیر کیا اللہ بہتر ہے اما یشرکون یا وہ ہستیاں بہتر ہیں جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں لیکن بر موقع وہ کچھ کام نہیں آتے تھوڑی سستی آ رہی ہے لوگوں کو اس لیے دس منٹ کا وقفہ مگر صرف دس کا صدق اللہ اللہ مولانا